اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر سات ہے جوز سیون اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویزا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى تفید و من الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ من الحق رَبَّنَا ربنا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا گیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑتی ہیں اس لیے کہ انہوں نے حق بات کو پہچان لیا وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے لہٰذا تو ہمارا نام حق کی شہادت دینے والوں میں لکھ لیں اوکے یہ سکس پارے میں جو ہمارا رکو چل رہا تھا الیون نمبر اسی کا کنٹینیوشن یہاں پر آئے گا اس سے پہلے کہ میں اسٹارٹ کروں تھوڑا سا شان نزول اس کا یاد رکھے بیک گراؤنڈ جب مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا گیا آپ نے ہسٹری پڑھے ہوں گے ہر ایک کو پتہ بھی ہوگا کس طرح سے ٹارچر کیا جاتا تھا جب کوئی لا لا اللہ کہتا اللہ کا کلیمہ کہتا اسلام لاتا تو بہت زیادہ بہت ایکسٹریم پہ گئے ہوئے تھے اتنا ستانے لگے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ تم اب ہجرت کر لو ہجرت کہاں کرنے کا ہوا تھا حبشہ میں یہ کون سی کنٹری تھی کرسچن کنٹری تھی اور ویسے بھی جو میں نے ابھی سکس پارے میں لاسٹ میں آپ کو بتائی تھی کہ جو عیسائی تھے اس میں تھوڑی بہت ہمدردیاں رہتی ہیں مسلمانوں کے لیے اور ان کے بزنس بھی تھے مکہ والوں کے ان کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ اب آپ ہجرت کر سکتے ہیں تو کچھ لوگ ہجرت کر کے حفشہ چلے گئے اس میں عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے ان کی فیملی بھی تھی پھر بھی مشرقین کی جو سازشیں تھیں اس نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا وہاں پر بھی وہاں تک آ گئے کیوں آئے تھے یہ لوگ حفشہ میں تاکہ یہ جو مشرقین جو ہیں وہ کیا کرے حبشہ کا جو بادشاہ ہے اس کو بھڑکائے مسلمانوں کے خلاف اور پھر وہ وہاں سے بھگا دے مسلمانوں کو اس لیے یہ مشرقین وہاں بھی پہنچے وہاں بھی انہوں نے مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑا یہ بادشاہ کو بھڑکانے لگے ان کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں تو پھر بادشاہ نے یہ کیا کہ مسلمانوں سے کہا کہ تم دربار میں آ جاؤ دربار میں بلایا گیا مسلمانوں کو جو ہجرت کر کے آئے تھے اور پھر انہوں نے پوچھا کہ بادشاہ نے پوچھا کہ عیسائی کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے یعنی جو ان کے علماء وغیرہ جو تھے وہاں پر تھے موجود افشا کے عیسائی جو علماء تھے وہ بھی تھے اور حفشہ کا جو بادشاہ تھا وہ بھی تھا تو ان لوگوں نے کیا پوچھا کہ بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اب یہ چونکہ علماء بھی تھے وہاں پر وہ یہ بھی کہنے لگا کہ تمہارے بارے میں جو شکایات آئی ہوئی ہیں جو لوگ نے کمپلینس کی ہوئی ہے تمہارے بارے میں وہ کس حد تک صحیح ہے تو پھر کیا ہوا جعفر رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہو گیا اور انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کرنی شروع کر دی کیونکہ سورہ مریم میں آپ دیکھیں گے زیادہ تر کرسچینٹی پہ بات کی گئی ہے نا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مریم علیہ السلام کے بارے میں تو بادشاہ کے ساتھ وہ جو دوسرے بھی لوگ تھے ان کے جو علماء وغیرہ بھی تھے وہ سب کے سب رونا شروع کر دیے اتنا اثر کر گیا ان کو اتنی بات پرفیکٹ تھی سورہ مریم کی بات سن کے جو بھی بتایا گیا تھا تو وہ صرف سن کر بادشاہ بھی رونا شروع کر دیے اور ان کے جو علماء وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی لگاتار رو رہے رو رہے اس پر کسی نے بہت ہی اچھا تبصرہ کیا تھا کہ جب قرآن کو سن کر انہوں نے حق کو پہچان لیا کہ صحیح بات یہی ہے قرآن جو قرآن میں آئی ہے تو ان کی زبان سے پہلے ان کی آنکھیں بول پڑیں یعنی زبان نے ابھی کچھ نہیں کہا لیکن آنکھیں شروع ہو گئی بولنا آنکھوں سے آنسو آ گئے نا تو ان کی آنکھیں بول پڑی ویسے بھی آنکھیں کئی ایک باتیں کرتی ہیں اگر انسان غصے میں ہے تو وہ بھی پتہ چلتا ہے کوئی تعجب میں ہے تو بھی پتہ چلتا ہے رو رہا ہے کس طرح سے رو رہا ہے وہ بھی پتہ چلتا ہے ہر چیز آنکھ بھی ایک اشارہ دیتی ہے اوکے پھر شروع کرتے ہیں یہی رکو جو لاسٹ والا الیون نمبر اس کا کنٹینیوشن ان حق پسند نصارہ یعنی حفشہ کے نصارہ بادشاہ کے ساتھ ساتھ بادشاہ جو نجاشی تھا اس کے ساتھ ساتھ عیسائی علماء کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ان حق پسند نصارہ نے جب آپ کی زبان سے اللہ کا کلام سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے لگاتار رونے لگے جب انہوں نے کلام سنا جب سورہ مریم سنائی گئی ہاں؟ لگاتار رو رہے لگاتار رو رہے دیکھیے انہوں نے پہلی بار سنا قرآن کو رو رہے ہمیں رونا نہیں آتا بہرحال آنکھوں کے بعد ان کی زبان بول اٹھی ایک تو پہلے آنکھوں سے آنسو جا رہے ہوئے پھر زبان سے بھی انہوں نے کہا کیا بول اٹھے وہ پکار اٹھے ہم نے حق کو پہچان لیا اب ہمیں حق بات سمجھ میں آ گئی ہم اللہ پر کیوں ایمان نہ لائے یعنی وہ ایمان بھی لے آئے ایک سورہ مریم سن کے ایمان لے آئے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک بندوں کے ساتھ داخل کرے گا نیک لوگوں میں رکھے گا اللہ نے ان کے اس زبان سے نکلی گئی بات نا کہی گئی بات اس کی وجہ سے انہیں ایسے باغات عطا کیے ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ان لوگوں کو جنت عطا کر دی اسی لیے یاد رکھے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو جنت تک لے جاتی ہیں جیسے یہ حفشہ کے نصارہ جو بات کہی اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو جنت دے دی اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لانت کا وہ انسان مستحق ہو جاتا ہے اسے جہنم دی جاتی ہے جیسے یہودی ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے ہاں، بخیل ہے اور کیا کیا کہا تو ان کے اوپر ان کے باتوں کی وجہ سے لانت کی گئی وہ لوگ کو جہنم ملے گی تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں اس لیے زبان سنبھال کے بات کیا کریں کیا بات کر رہے ہیں کیونکہ اسی بات کی وجہ سے انسان جہنم یا جنت کا مستحق ہو جاتا ہے اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی حدیث بتائی تھی آپ کو زبان اور شنگاہ کی حفاظت بہت کرنی ضروری ہے اللہ تعالیٰ ایسے نیک دل ایمان لانے والے نصرانیوں کو دنیا اور آخرت کے رحمتوں سے نوازے گا ان کو دنیا میں بھی اللہ دے گا اور آخرت میں بھی اور جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے کیونکہ جہنم میں انسان بھی ڈالے جائیں گے نا ایز اے فوین ایندھن کے طور پہ تو یہ انسان بھی ہوں گے جنہوں نے کفر کیا پھر رکو نمبر ٹویل ہے آیات نمبر ایٹی سیون سے لے کے نائنٹی تھری تک جس میں قسموں کا کفارہ اس کے بارے میں پھر شراب جوا اور حرام چیزوں کے بارے میں آتا ہے ایمان والوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کی ہوئی پاکیزہ چیزیں حرام نہ قرار دو یعنی تمہیں جو اللہ نے حلال دیا ہے اسے یہ نہیں کہو کہ یہ حرام ہے فار ایگزامپل کسی کو پیاز اور لہسن پسند نہیں تو یہ نہیں کہے کہ یہ چیز حرام ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہاں طبیعت کے مطابق وہ اگر چھوڑ دے وہ چیز کھانا تو وہ الگ بات ہے اسے پسند نہیں ہے وہ الگ باتیں اور ایک تیسری چیز ہوتی ہے پہلی بات تو اگر وہ طبیعت کے مطابق اگر نہیں کھا رہا تو اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی کہتا ہے میں یہ یہ ذکر شروع کر دیا ہوں تو پھر اس لیے میں کچھ وظیفہ وغیرہ کرتا ہوں تو اس کی وجہ سے میں پیاز اور لہسن نہیں کھاتا تو یہ بدعت میں آ جائے گا بدعت بھی نہیں کرو اور یہ بھی نہیں کرو کہ حلال کو حرام کیا جائے ہاں وہ طبیعت کی بات الگ ہے لیکن اسے یہ کہنا کہ پیاز حرام ہے لہسن حرام ہے ہاں چکن حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے سب حرام کر دیتے تو ایسا نہیں کرو حلال کیا ہے نا اللہ نے کھانے کے لیے بنایا نا تو پھر حرام کیوں کر رہے ہو تو یہ جائز نہیں کہ حلال کو حرام کہہ دو یہ بھی بڑی بات ہے اور حد سے نہ بڑھو ابھی حلال دیا ہے تو بس کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو ہاں کھینچ یہ کھینچ وہ کھینچ شادیوں میں کیا ہوتا ہے ہاں؟ شادیوں میں کیا آج کل میت میں بھی پہلے میتوں میں تو ایسا فیل بھی ہوتا تھا کہ میت گھر ہے ابھی تو میت گھر میں باڈی گئی نہیں ہے جنازہ گیا نہیں ہے پہلے بات ہوتی ہے اچھا آج کھانا کیا پکیں گا کوئی بریانی بھی لا کے دے دیتا ہے ہاں؟ کیونکہ رشتے دار دیتے ہیں نا کھانا اور اس میں بھی یہ کھینچ رہا ہے وہ کھینچ رہا ہے ہاں، شادی اور میت گھر میں کچھ فرق ہی نہیں رہا حد سے نہیں بڑھو اوور نہیں کھاؤ یا پیو حلال ہے تو اس کا مطلب یہ نا کہ جو جتنا مرضی چاہے کھاتے رہو کھاتے رہو ہاں، اور کسی کا مل رہا ہے اس لیے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں اگر کسی کے گھر شادی ہے سپوز کل بلایا گیا ہے تو ایک دن پہلے تھوڑا کم کھاتے ہیں اور اس دن تو بالکل ہے نہیں اگر رات کو شادی ہے تو پورا دن کچھ کھاتے نہیں تاکہ وہاں جا کے دبا لیں ہاں؟ ایسا نہیں کرو حد سے نہیں بڑھو پھر بیمار پڑ جاؤں گی حلال کھاؤ اور تقوا اختیار کرو تو تقوی اگر بڑھانا ہے جو چاہتے تقوی بڑھائیں تو حلال کھانا شروع کر دیں حرام نہیں کھائیں پھر آگے فرمایا خواہ مخواہ قسمیں نہ اٹھاؤ بنا وجہ قسمیں نہیں اٹھاتے رہو ہر بار آئی سویر قسم اللہ کی قسم ہاں، بار بار قسمیں نہ اٹھاؤ بیہودہ قسموں کی اور بات ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے واللہ ہی واللہ ہی میرے ساتھ کچھ ایجپشن رہتی تھی میرے پڑوس میں گلف میں جب تھی تو تو انہیں عادت تھی کہ بیچ بیچ میں واللہ ہی واللہ ہی حالانکہ کچھ ایسے قسم لینے کی بات ہی نہیں تھی نارمل باتیں ہم کرتے تھے تو واللہ ہی اللہ کی قسم اللہ کی قسم کہ بےہدا جو قسمیں ہوتی ہیں اس کی کوئی بات نہیں اس کی پکڑ نہیں اب دیکھیں قسموں کی بھی تین قسم ہوتی ہیں تین طرح کی قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے لغ لغ میں کیا ہوتا ہے ان انٹینشنلی جیسے میں نے کہا وہ ولہ ہی ولہ ہی کرتی تھی تو وہ ان انٹینشنلی اس میں کوئی انٹینشن نہیں ہوتا ہے کہ میں قسم اللہ کی کھا رہی اور ایسا ہی کروں گی کچھ بھی اس میں نہیں رہتا اس میں کوئی اس کی نیت نہیں ہوتی اس کی پکڑ نہیں ہے دوسری قسم ہوتی ہے غموز جسے کہتے ہیں اس میں گناہ کے کام کی قسم یعنی کچھ میں گناہ کروں گی یہ جو میری رشتہ دار ہے اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے تو میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ اس سے میں رشتہ توڑ دوں گی ہاں یا پھر میں کچھ قبیرہ گناہ کروں گی شرک کروں گی نوزب اللہ تو یہ ہوتا ہے گموس اس کا کفارہ تو نہیں ہے لیکن وہ کام چھوڑ دینا ہے ایسے اس میں بھی ڈفرینس ملے گی آپ کو لیکن یہ ہے کہ اس کام کو چھوڑ دینا ہوگا اس قسم کو توڑ دینا ہوگا تیسرا ایک ہوتا ہے وہ ہے موقدہ عقد سے ہے نا اس سے ہی پتا چل رہا ہے ہمیں موقدہ یہ انٹینشنلی قسم کھائی جاتی اور اسے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے اور یہ حلال چیزوں میں ہو سکتی ہیں اگر پورا نہیں کیا جائے گا تو پھر کفارہ اس کا ادا کیا جائے گا تو وہ حلال چیزوں میں ہو سکتی ہے انٹینشنلی کچھ قسم کھائیں کیا اللہ کی قسم میں اس کو صدقہ دوں گی تو دینا ہی ہوگا اس کو صدقہ اور بھی ایسی کئی چیزیں آ سکتی ہیں لیکن جو شخص دل سے قسم کو کھا کے توڑ دے اب یہی وہی موقع کی بات کی جا رہی ہے آگے جو انٹینشنلی کر دے اور توڑ دے ایک اور بات میں بتانا چاہوں گی کہ قسم جو ہے نا وہ صرف اللہ کی کھائی جا سکتی ہے نا یعنی اللہ کی قسم یا اس کے صفات کے ساتھ الرحمان کی قسم اس کے ناموں کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے صفات کی ناموں کی یہ کھائی جا سکتی لیکن غیر اللہ کی قسم یا کسی مخلوق کی قسم کھانا حرام ہے کوئی کہے میری ماں کی قسم میرے باپ کی قسم تو یہ حرام ہوگا کیونکہ کچھ لوگ ایسے آپ نے سنے ہوں گے میرے بچے کی قسم یہ بھی کھاتے ہیں غیر اللہ کی یا کسی بابا پیر بابا کی قسم ایسے بھی کھاتے ہیں لوگ یا ایون نبیوں کی بھی قسم کھا کے کوئی کچھ کرتا ہے تو غیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے تو وہ حرام ہے تو یہی بات آگے دیکھیے جو شخص دل سے قسم کھا لے اور پھر اس کو توڑ دے کسی وجہ سے تو پھر اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا اب کفارہ کیا ہے قسم توڑنے کا دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا سب سے پہلے کھانا کھلانا ہوگا کتنے دس مسکینوں کو اگر یہ نہیں ہو سکتا تم سے تو پھر دس مسکینوں کو کپڑا پہنانا یہ نہیں ہو سکتا یعنی کھانا کھلانا پاسبل نہیں ہے تو پھر دس مسکینوں کو کپڑا دے دو کیونکہ پہلی چیز کیا ہے انسان کو کھانا ضروری ہے کپڑا نہیں ملا تو کیسے بھی جو بھی پرانا کپڑا استعمال کر سکتا لیکن کھانے کے بغیر رہ نہیں سکتا تو پہلے کھانا بتایا گیا ہے کہ دس مسکینوں کو دے دو نہ ہو سکتا تو دس مسکینوں کو کپڑا پہنا دو اگر یہ بھی نہیں پاسبل ہے ممکن نہیں ہے تو پھر ایک غلام آزاد کرنا ہوگا آج کل ویسے غلام نہیں ہے لیکن ایک غلام آزاد کرنا کسی نے کہا پریزن میں سے کسی کو آزاد کرنا جو بنا وجہ پھنس گیا ہے تو بہرحال یہاں پر غلام کی بات کی جا رہی ہے اگر کوئی شخص تنگ دست ہو یہ بھی نہیں کر سکتا اس کے پاس پیسہ ہی نہیں نہ غریب کو کھلا سکتا ہے یا پینا سکتا ہے یا آزاد کرنے کی بھی اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے تو پھر ایسا انسان کیا کرے تین روزے رکھے تین روزے رکھنے ہوں گے اسے تو یہ کفارہ ہوگا تم اپنے قسموں کی حفاظت کرو اس لیے جو قسم کھاتے سوچ سمجھ کے کھائیں اور آف کورس حلال چیزوں میں ہی اور اس کو پورا کریں اس کو اتنا ایزی نہیں لیں لائٹلی نہیں لیں بہت لائٹلی لیتے ہیں اکثر لوگ پھر آگے فرمایا اے ایمان والو شراب جوا اور آستانے اور فال نکالنے کے جو تیر ہیں سب شیطانی کام اور بالکل گندگی ہے اب دیکھیں ایمان والوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ شراب جوا جوا یعنی جیسے لاٹری ٹکٹ وغیرہ لیتے ہیں نا جوا میں ہی آتا نا یا ڈائریکٹ جا کے جوا کھیلتے ہیں جواری لوگ وہ بھی حرام ہے یا جوا میں اور کیا آتی ہے بیٹنگ لگاتے ہیں کہ یہ جیت گیا تو ہم اتنا لگا رہے ہیں اتنا لاکھ تجھے ملے گا بیٹنگ وغیرہ کرنا جوا میں آتا ہے اور آستانے جو آستانوں پہ جاتے ہیں اور پھر وہاں پر وہ کیا قربانی کرتے ہیں یا کچھ اور چیزیں بھی قوالیاں وغیرہ یہ ساری چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں کرنا پھر فال نکالنے کے تیر اب فال نکالنے کے تیر اس میں یہ بھی آتا ہے کہ پہلے یوم جاہلیت میں کیا کرتے تھے چٹس بناتے تھے چٹیاں بناتی تھیں تین طرح کی باتیں اس پہ لکھی ہوئی رہتی چٹیوں پہ ایک تو کوئی کام کرنا ہے کنفیوژن ہے کہ یہ کرے یا نہیں کرے تو ایک چٹی پہ لکھا ہوا رہتا کرو ایک پہ رہتا تھا نہیں کرو اور ایک خالی ہوتا تھا تو اس کو تیر کے ذریعے اڑایا جاتا تھا اور دیکھتے تھے کہ کون سا آ گیا تو وہ چیز ہی کرتے تھے اور اگر خالی نکلا تو پھر سے اڑاتے تھے تو اس طرح سے کیا جاتا تھا پہلے اور آج بھی کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کچھ اور ذریعے سے تیر کے ذریعے نہیں لیکن کچھ اور چیزیں لوگوں نے اپنائی ہوئی ہیں تو یہ جو فال وغیرہ نکالنے کی چیزیں ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شیطانی کام ہے گندگی ہے اسے کہا گیا ہے ایسا نہیں کرو پھال نکالنے والی چیزیں اسی لیے تو ہمیں کیا کہا گیا کنفیوژن ہے نا یہ کروں کیا وہ کروں استخارے کی نماز پڑھیں اور اس کی دعا کریں جو دعا سکھائی گئی ہے جو بھی ڈسائڈ کرتے ہو تو پھر کیا کروں مشورہ کر لو پہلے تم نے یہ ڈیسائڈ کیا ہے پھر اس کے بعد گھر والوں سے مشورہ کرنے کے بعد وہ کام شروع کر دو ہاں کی نماز پڑھ کے استخارہ کی دو رکعت پڑھے اور استخارہ کی جو دعا ہے وہ پڑھے اور کام شروع کر دیں انشاءاللہ اس میں خیر ہی خیر ہوگی اور وہ اچھی چیز نہیں ہوگی تو اللہ روک دے گا کسی نہ کسی ذریعے سے تو پھر یہ کہا گیا یہ جو ساری چیزیں بتائی گئی وہ شیطانی کام ہے گندگی ہے یہ گندگی ظاہری نظر نہیں آتی لیکن یہ اندر کی گندگی ہے شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی دلواتا ہے وہ دلوانا چاہتا ہے کہ تم دشمن بنو ان ساری چیزوں کے ذریعے اور یہ شراب اور جوئے کے ذریعے مینشن خاص کیا گیا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ شیطان تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی ڈلوانا چاہتا ہے اکثر یہی ہوتا ہے نا جو شرابی ہوتا ہے کیا کرتے ہیں ایک دوسرے سے فائٹ کرتے ہیں گھر والوں سے فائٹ باہر والوں سے فائٹ جوئے میں بھی کیا ہوتا ہے ہاں، جواری لوگ کیا کرتے ہیں حسد کی وجہ سے اس کے اندر دشمنیاں ہی دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں اور نماز اور اللہ کی یاد سے روکتا ہے اور بھی ایک کام کرتا ہے یہ جوا اور شراب کیا اللہ کی یاد سے روکتا ہے یہاں رک کر میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں اب نماز اور شراب کی بات کی گئی یہاں پر نماز اور شراب یہ دیکھیں نماز جو ہے نا وہ امتعات ہے امتعات یعنی تمام اطاعتوں میں سب سے بہترین اطاعت توحید کے بعد اگر کچھ ہے تو وہ نماز ہے تمام اطاعتوں میں اور شراب جو ہے ام خباعث ہے یعنی تمام خراب چیزوں میں جتنی بھی خراب چیزیں ان میں سب سے خراب چیز شراب ہے اور کیا ڈفرینس ہے نماز اور شراب میں نماز جو ہے وہ نماز کا کام کیا ہے بے حیائی کے کاموں سے روکنا بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے لیکن شراب کا کام تمام فحاشی میں مبتلا کرنا شرابی ہر فحاشی چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے اور تیسری چیز نماز جو ہے وہ پورے شعور اور ادراک کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا اس میں ہوتا ہے نماز میں یعنی تمہارا پورا شعور ہے اور نیند کا غلبہ نہیں اس لیے کہا گیا کہ نیند آ جائے تو پہلے نیند پوری کر لو پھر نماز پڑھ لو کیونکہ پورے شعور کے ساتھ کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھنا ہے تو اس کا نام نماز ہے یعنی نماز پورے شعور کے ساتھ پڑھی جاتی ہے دراک کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اس میں لیکن جو شراب ہے شعور اور ادراک کو ختم کر دیتی ہے یہ شراب کیسا ہوتا ہے جو شرابی ہوتا ہے وہ کس طرح باتیں کرتا ہے بہکی بہکی باتیں اور پھر بعد میں اس کو بتایا جاتا تم نے شراب کے حالت میں یہ بات کی تھی تو پھر پچھتاتا تھا کیوں کیا ایسا شعور ہی نہیں ہوتا اسی لیے شراب پی کر نماز کے قریب بھی جانے سے منع کیا گیا ہے شعور کے ساتھ نماز پڑھنا ہے نا بہرحال آگے فرمایا تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والے لوگ جو شراب کی حرمت سے پہلے شراب پی چکے ہیں انہیں یعنی پہلے جو لوگ یہ غلطی کر چکے ہیں شراب پہلے حرام نہیں تھی نا انہیں کچھ کہا نہیں گیا تھا لیکن حرمت آئی بھی نہیں تھی تو پیتے تھے اب جو پی چکے ہیں ان لوگوں میں یہ سوال بیٹھا کہ اب کیا ہوگا ہم نے تو پہلے ہی پی لی تھی تو پھر کہا گیا اس پر کوئی گرفت نہیں ہے جو پہلے پی چکے وہ پی چکے معافی مانگو کچھ نہیں ہوگا پکڑ نہیں لیکن ابھی معلوم ہونے کے بعد پیے گے تو گرفت ہوگی اور اللہ نیکوکار کو دوست رکھتا ہے پھر رکو نمبر تھرٹین ہے آیات نمبر نائنٹی فور سے لے کے ہنڈریڈ تک جس میں احرام کی پابندیاں اور کھانے کعبہ کا جو درجہ ہے وہ بتایا گیا ہے احرام کی حالت میں شکار سے روکا گیا ہے یہاں پر احرام کی حالت میں ہو حج اور عمرے پہ جا رہے ہو احرام پہن لیا ہے تو پھر آپ شکار نہیں کر سکتے حالانکہ شکار حلال ہے نا کرنا حلال جانور کا لیکن پابندی آ گئی یہاں پر ایون اشارے سے کسی کو بول نہیں سکتے جو احرام میں نہیں اس کو اشارتاً بھی نہیں بول سکتے کہ دیکھو وہ جو جانور سامنے جا رہا ہے اس کو حلال کر دو اور ہمارے لیے بھی کھلا لو یہ بھی نہیں کر سکتے پابندی آ گئی اسے ہلکی بات نہیں سمجھو کہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ بات جو بتائی جا رہی ہے اس میں تمہاری اطاعت کی آزمائش ہے کہ حلال ہے پھر بھی اس سے بھی روکا جا رہا ہے جب ہمارے ہاتھوں کے قریب ہی جب کوئی گناہ ہو جائے نا یعنی قریب ہی ہے جب بھی گناہ بہت ہی قریب ہاتھوں کے قریب ہے بالکل کر سکتے اتنے قریب آ جاتا ہے تو پھر بڑی آزمائش ہوتی ہے بالکل نزدیک ہے وہ گناہ کرنا لیکن پھر بھی رک گئے بہت بڑی آزمائش ہے اس میں جیسے موبائل ہمارے پاس ہے موبائل ہاتھ میں ہے اس کا غلط بھی استعمال کر سکتے ہیں صحیح بھی استعمال کر سکتے ہاتھ کے ریچ میں ہمارے پھر بھی ہم روک رہے اپنے آپ کو غلط چیز نہیں دیکھ رہے یا نہیں سن رہے ہیں اللہ کے ڈر سے بڑی آزمائش ہے آج کل موبائل ہی میرے خیال سے بہت بڑا فتنہ ہے اچھی بھی چیز دیکھ لو اکیلے ہیں تو بری بھی چیز دیکھ لیتے ہیں کبھی کبھی بری چیز ساتھ میں مل کے بھی دیکھ لیتے ہیں لوگ بہت افسوس ہوتا ہے اگر کوئی جان بوجھ کر شکار کر بیٹھے تو اس کو اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے اب جان بوجھ کے کر دیا اس نے اتنی بھوک لگی تھی ہیں تو پھر کفارہ ادا کریں حالت احرام میں دریا اور سمندر کا شکار جائز ہے اب کیا بھوکے رہیں گے احرام کی بھی حالت میں ہے تو کھانے کی تو ضرورت پڑے گی نا تو آسانی کر دی گئی ہے ان کے لیے کہ دریا میں سے یا سمندر میں سے جو بھی پانی کے اندر جو بھی جانور ہیں مچھلی وغیرہ ہوتی ہے وہ کھاتے ہیں نا ہم تو اب یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ شکار حرام کیا گیا ہے احرام کی حالت میں تو تو یہ بھی شکار ہی ہے نہیں سمندر کا جانور تمہارے لیے حلال کر گیا ہے مچھلی وغیرہ کھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو قابل احترام گھر ہے لوگوں کے لیے قیام امن اور اجتماع کا ذریعہ ٹھہرایا ہے وہاں امن کتنا ہے کعبہ جو ہے وہ ایک احترام کا تو گھر ہے ہی ہے یہاں امن بھی ملتا ہے ہاں؟ امن ہے کسی کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے اور لوگ بھی جمع ہوتے کتنے الگ الگ کنٹری سے الگ الگ ملکوں سے آتے لوگ الگ الگ چہرے دیکھتے ہیں ہم اللہ کیسی کیسی مخلوق تو نے بنائی ہے بالکل ڈفرنٹ دکھنے میں بھی الگ تو وہ اجتماع کا ذریعہ بھی ٹھہرایا گیا ہے قربانی کے جانور اور عزت والے مہینوں کی عزت کا خیال رکھوں حج وغیرہ کے ٹائم کیا قربانیاں دیتے ہیں نا تو ان کو ہرٹ وغیرہ نہیں کرو اس کو کچھ تکلیف نہ دو نقصان نہ دو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے ہی ملکوں سے لے کے جاتے ہیں نا جانور وغیرہ پہلے ہوتا تھا یہ ابھی آج کل نہیں ہوتا تو کبھی راستے میں کوئی نقصان نہ دے اس لیے اللہ نے کہا کہ اس کی بھی حرمت کو پامال نہ کرو اس کا بھی خیال رکھو اور عزت والے مہینے جو پہلے بتائے جا چکے ہیں اس کا بھی خیال رکھو اس میں کوئی بھی جنگ وغیرہ نہیں ہوگی اور کوئی بھی فساد نہیں کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف حق بات کو پہنچانا ہے یعنی جو بھی دائی ہے اس نے یہ سوچے کہ مجھے میرا کام جو ہے وہ کرنا ہے وہ ہے حق بات کو پہنچانا باقی وہ کرے نہ کرے اس پہ غم نہیں کرے کہ وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے کیونکہ ہم اکثر غم کرتے ہیں کہ اتنی بار میں چار سال سے پانچ سال سے سمجھا رہی ہوں اپنے رشتے دار کو کہ شرک نہیں کرو بدات نہیں کرو پھر بھی سن نہیں رہے برا لگتا ہے نا نہیں برا مانو کام کرتے رہو تبلیغ کرتے رہو بات بتاتے رہو ماننا یا نہ ماننا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے وہ تمہاری ذمہ داری نہیں تمہارا کام کیا ہے صرف حق بات کو پہنچانا اس کی تبلیغ کرو یاد رکھو ناپاک چیزیں پاک چیزوں کے برابر نہیں خواہ ان کی زیادتی تمہیں اچھی لگے آگے الگ بات بتائی جا رہی کہ خبیص چیز اور جو طیب چیز ہے وہ ایک جیسی نہیں ہو سکتی حلال حرام ایک جیسے نہیں ہو سکتے اور خواہ تم کو وہ چیز اچھی ہی کیوں نہ لگے کوئی کہتا ہے شراب اچھی ٹیسٹی ہے ہاں؟ ٹیسٹی ویسے بولتے بھی نہیں خود شراب پینے والوں سے یہی بات سنی گئی کہ بہت کڑوی ہوتی ہے اللہ نوز بیس ویسی ہوتی ہے لیکن کڑوی ہوتی ہے اور ویسے بھی بدبو اتنی رہتی ہے کہ ہم سامنے کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں تو بھلے ہی وہ اچھی چیز لگے تمہیں جو حرام چیزیں وہ اچھی لگ رہی ہے لیکن کتنی بھی اچھی لگو وہ ناپاک ہی رہے گی پاک نہیں بن سکتی ناپاک اور پاک سیم نہیں ہو سکتے پھر رکو نمبر فورٹین ہے آیات نمبر ون ہنڈریڈ ون سے لے کے ون ہنڈریڈ ایٹ تک جس میں بلا ضرورت سوال کرنا منع ہے بے جا سوالات منائی کی گئی ہیں پھر مشرقوں کے حلال و حرام کے قاعدے بتائے گئے ہیں مشرقوں نے جو اپنے بنائے ہوئے قاعدے تھے یہ حلال ہے یہ حرام ہے اپنی طرف سے بنائے ہوئے قاعدے اس کے بارے میں ہیں اور وصیت پر گواہی کے بارے میں بات آئے گی فرمایا اے مومنو بلا ضرورت سوالات نہ کرو بنا وجہ کے کچھ نہ کچھ سوالات کرتے رہتے عمر رضی اللہ عنہ سے کچھ ایسے سوالات کیے جاتے تھے تو تلوار نکالتے تھے بولتے تھے یہ جو مسئلہ تم نے پوچھے وہ ہوا ہے کیا تمہارے ساتھ نہیں ہوا نا تو کیوں پوچھ رہے ہاں تو بلا ضرورت سوال نہیں کرو بیجا سوالات نہ کرو اب اس کے بارے میں کچھ حدیثیں بھی ہمیں ملتی ہے کہ ایک بخاری کی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ قیامت کا ذکر کر رہے تھے قیامت کے بارے میں ڈرا رہے تھے بتا رہے تھے تو کیا ہوا اس کے بعد وہ جو بتانے کے بعد آپ وسلم نے پھر صحابہ سے کہا کہ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھیں جیسے ہم پوچھتے ہیں نا لاسٹ میں کبھی موقع ملتا ہے تو کہ کوئی ڈاؤٹس ہے کچھ سوال کرنا ہے تو پوچھیں تو آپ کیا کرتے ہیں وہی ٹاپک کے بارے میں آپ نے سوال کرنا ہے نا لیکن کچھ اور سوال کر دیتے ہیں تو یہ جو بات کیا آپ وسلم نے کہ کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو کرے تو قیامت کے بارے میں کوئی سوال کر لیتا تو ایک شخص اٹھا اور پوچھنے لگے میرا باپ جو ہے وہ کون ہے میرا باپ کون ہے اب بات کون سی چل رہی تھی قیامت کی اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ میرے باپ کون ہے کیونکہ لوگوں نے شک ڈال دیا تھا کہ یہ جو اس کا باپ کے نام سے بلایا جا رہا ہے نا وہ اصلی باپ نہیں باپ کوئی اور ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی جواب دیے کہ تمہارے باپ حذافہ ہیں جو تمہارے باپ ہے ابھی بھی جو نام سے لیا جا رہا ہے تمہارا وہی تمہارے باپ ہیں تو پھر وہ ایک ڈاؤٹ لوگوں کے دماغ سے نکل گیا کہ اس کا باپ کوئی اور ہے ہاں؟ شک نکل گیا لیکن اس وقت یہ بات نہیں پوچھنی چاہیے تھی ہاں سوال ایسے بیجا سوالات نہ کرو پھر اور ایک مسلم کی روایت میں آتا ہے ایسے کئی ایک قصے ہیں لیکن یہ ابھی اتنا وقت نہیں کہ ہر ایک کو مینشن کیا جا سکے تو مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ میرا والد کہاں ہے یعنی ان کے جو والد تھے وہ ان کا انتقال ہو چکا تھا تو پوچھنے لگا وہ جو شخص تھا کہ میرا والد کہاں ہے کہاں یعنی جہنم میں یا جنت میں یہ کیا کوئی سوال ہوا کیا ایسے سوال مجلسوں میں بھی کرنا تو دور کی بات ہے ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد جہنم میں ہیں اب سچی بات بتا دی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا تھا نا کسی کسی کے بارے میں کیونکہ وہ کافر ہوگا تو کہا کہ تمہارا والد ہے وہ جہنم میں تو جب وہ پیٹ پھیر کے ناراضگی سے جانے لگا اب یہ ناراض ہو گیا تو ایسے سوال ہی نہیں کرو تو جا رہا تھا ناراض ہو کے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور کہا میرے والد اور تیرے والد دونوں جہنم میں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود ان کے بھی والد جو کافر تھے ان کو بھی نہیں بخشا جائے گا تو ہم کہاں کہہ رہے ہم جو بولتے ہیں یہ بچائے گا وہ بچائے گا ہاں کون بچائے گا خود کا بچہ نہیں بچا سکتا جو خود نبی ہے نبی یعنی نبی ہونے کے باوجود وہ اپنے باپ کو نہیں بچا سکتے ہیں نہ بیٹا بچا سکتا ہے باپ کو نہ باپ بچا سکتا ہے بیٹے کو جیسے نو علیہ السلام باپ ہے نبی ہے لیکن اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے جہنم سے تو اپنے مال کو دیکھو کون بچائے گا ہاں، پہلے ہی بولتے ہمارا پیر بچائے گا ہمارا یہ بچائے گا ہمارا بیٹا حافظ ہے نا ہمارا وہ حافظ بیٹا بچائے گا دوسروں پہ ڈپینڈ رہ کے گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں اپنے اعمال کی فکر ہی نہیں بہرحال یہ یہاں پر ٹاپک تھا اس لیے میں نے یہاں چھڑی بڑھنا یہ ٹاپک تو بیجا سوالات کے بارے میں ہے تو وہ کہنے لگے کہ میرے بھی والد اور تیرا بھی جو والد ہے وہ دونوں جہنم میں اس لیے بیجا سوالات نہ کرو کہ ہمیں برا لگے وہ جواب ملنے کے بعد اور ایک بات آتی ہے ابراہیم نقی کے بارے میں کہ ان سے کسی نے سوال کیا تھا بیجا سوال تھا وہ کسی نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ ابلیس کی بیوی کا کیا نام ہے نیبلیز یعنی کی جو بیوی ہے اس کا کیا نام ہے کتنا بیجا سوال تو انہوں نے کیا جواب دیا اب اس کا جواب ہی نہیں ہے نا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے نکاح میں شامل نہیں تھا اس لیے مجھے نہیں پتا اس کا نام کیا ہے اب ایسے ایسے سوالات کبھی کبھی کرتے پریشان ہو جاتے ہیں انسان کہ ایسے سوال ان کے دماغ میں ہی کیوں آتے ہیں اور ایسے بیجا سوال محفلوں میں کرنا اور بہت بری بات ہے کہ دوسروں کے بھی دماغ میں تم کنفیوژن ڈالتے ہو ایسے بات ہی نہیں کریں اگر ایسا کچھ ہے کوشچن جو لوگوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے تو ایسے بھی کوشچن محفلوں میں نہ کروں آگے فرمایا جو کچھ ضروری تھا نا وہ بتلا دیا گیا تمہیں بتایا گیا اب اس کو کھرچ کے دین نکالو این بےجا سوال نہیں کرو جو کچھ چھوڑ دیا گیا گویا اللہ نے اس سے درگزر فرمایا ہے اسے نہیں بتایا تو چھوڑ دیا ہے نا اس نے وہ کچھ ریزن ہے درگزر فرمایا نہیں ضرورت ہے اس کی ویسے بھی وہ اور ایک حدیث میں وہ حج کے بارے میں کہ ہر سال حج کرنا چاہیے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے تو یہ ایسے سوالات نہیں کرو ہاں علم اور جانکاری کے لیے یہ کر سکتے کہ جو صحیح اہل علم ہیں ان سے سوالات کیے جا سکتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہے کوئی حکمت حاصل کرنی ہے تو وہ کیا جا سکتا ہے اور جب جواب معلوم ہو جائے نا تو پھر عمل بھی کریں یہ نہیں کہ چلے اس کا جواب مجھے میرے خواہش کے مطابق نہیں لگ رہا ہے تو چلے اور کسی اور عالم کو معلوم کرتے اس کا کیا ہے اس کے بارے میں خیال ہے ہاں، ہوتا ہے نا جیسے آن لائن شاپنگ ہوتی ہے نا ویسے آن لائن فتویز بھی ہوتے ہیں اس کے پاس اس کے پاس الگ الگ فتوے اس وقت تک مانگتے رہتے یہ لوگ جب تک ان کے مرضی کی بات نہ مل جائے تب تک پوچھتے رہتے ایک سے نہیں دوسرے دوسرے سے نہیں تیسرے سیٹسفائی نہیں رہتے کہ ہمارے مرضی کے مطابق کون فتویٰ دیتا ہے تاکہ ہماری پکڑ نہیں ہو جس نے بولا ہے اس کو ہی پکڑے کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آگے جو بات بتائی جا رہی ہے وہ اس معاملے میں ہے کہ مشرقین عرب جو تھے وہ بوتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے تھے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے تھے کوئی بھی ایک مطلب بوڑھی ہو جاتی کوئی کوئی بوڑھا جانور ہو جاتا تو چھوڑ دیتے بولتے اس کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرو یہ ہمارے بوتوں کے نام پہ فلاں بت کے نام پہ فلاں بت کے نام پہ فلاں بت کے نام پہ اسے کوئی فائدہ نہیں اور انہیں مقدس بھی سمجھتے تھے آپ نے کہیں دیکھا ہوگا مجھے بہت بار دیکھنے کا موقع ملا یہاں پر کہ کچھ کچھ لوگ کچھ جانور جاتے رہتے ہیں بیل یا گائے کچھ ایسی جاتے رہتی ہیں تو آ کے اس کو ہاتھ لگا کے اپنے پیشانی ہے اس کو بھی کچھ ایسا ٹچ کرتے ہیں یعنی جیسے پوجا ٹائپ رہتی ہے نا اس ٹائپ سے اس کو مقدس سمجھتے ہیں اس طرح سے یوم جاہلیت میں بھی مشرقین عرب کرتے تھے ان پر سواری کرنا اور ان کا گوشت کھانا بھی حرام سمجھتے تھے کہ اس پہ ہم ایون سواری بھی نہیں کر سکتے وہ حرام ہو گئی کیونکہ یہ بدھ کے نام سے ہم نے چھوڑی ہوئی فرمایا گیا کہ یہ سب مشرقانہ باتیں ہیں شرک کرنے والے ایسے کرتے تھے کوئی شخص حلال کو حرام کرنے کا اختیار نہیں رکھتا اب دیکھیں پہلے شروعات میں یہ ہم پڑھے تھے کہ حلال کو حرام نہیں کرو ایون حرام کو حلال نہیں کرو یہ بھی ہم بار بار پڑھ رہے ہیں تو کوئی بھی شخص حلال چیز ہے تمہیں جائز ہے گوشت کھانا یا اس پہ سواری کرنا تو کھا لو وہ حلال جانور ہے تو کھا سکتے اور سواری کرنے والی جانور ہیں تو اس سے سواری کی جا سکتی اس پر تو حلال کو حرام کرنے کا اختیار تمہارے پاس نہیں ہے اس کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے اس لیے اللہ اور رسول کی بات ماننے کے بجائے یہ کہنا کہاں کی عقل مندی ہے کہ اپنے باپ دادا کے طریقے پہ ہم عمل کر رہے جو باپ دادا کرتے تھے نا ہم دیکھتے تھے ویسا ہی ہم کر رہے ہیں یہ کون سی عقل مندی کی بات تم کر رہے ہو وہ کون سے ہدایت یافتہ تھے وہ کیا ہدایت پہ تھے جو کر رہے تھے باپ دادا تمہارے مسلمانوں تم اپنی جان کی فکر کرو تم ہدایت پر قائم رہو گے تو یہ جو گمراہ ہے وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے اس لیے تم ہدایت پر قائم رہو اپنی جان کی فکر کر کے اگر ہے تم ہدایت پہ تو یہ گمراہ لوگ کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ گمراہوں کو صحیح راستہ نہ بتاؤ وہ بھٹک رہے بھٹکنے دے یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ صحیح راستے پہ آ جائے بھلے ہی رشتے داریوں میں سے ہو دوستوں میں سے کوئی بھی ہو ان کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش اپنی طرف سے کریں اور اگر وہ صحیح راستے پر نہیں آتے تو اس میں تمہاری پکڑ نہیں تم نے تو کوشش کی نا اور وہ نہیں مان رہے تو پھر تمہاری پکڑ نہیں لیکن تم نے کوشش نہیں کی تم نے بولا ہی نہیں تو پھر تمہاری پکڑ ہے آگے فرمایا وصیت کے بارے میں فرمایا گیا یہاں پر کہ اس پر دو معتبر گواہ ہونے چاہیے اعتبار کے لائق جھوٹے وغیرہ نہیں جو اعتبار تم کر سکتے ہو ایسے دو گواہ لاؤ وصیت کر رہے ہیں وصیت لکھ رہے اور وصیت کسی کو کرنی ہے تو ایک رات بھی گزرے نہیں وہ وصیت کر دیں کیونکہ پتہ نہیں کل کا پتہ نہیں ہم یہاں اس دنیا میں رہتے یا نہیں رہتے تو اگر وصیت کرنی ہے تو جلدی سے لکھا دیں دو گواہ لانے پڑیں گے اگر مسلمان نہ ملے تو دوسرے بھی ہو سکتے ہیں یعنی غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں لیکن اعتبار والے وصیت جو ہے وہ مال کے معاملے میں وارثوں کے حق میں نہیں ہوگی وصیت یعنی اگر کوئی کہے کہ میرا اتنا مال ہے تو میرا جو پہلا بچہ یا لاسٹ بچہ ہے اس کو زیادہ ملے اس کی وصیت نہیں ہوگی مال کے معاملے میں وارثوں کے حق میں وصیت نہیں کی جائے گی ہاں دوسری وصیت کر سکتے ہیں اگر وارثوں کے بارے میں کرنا ہے کہ میری فلاں بیٹے کی یا بیٹی کی شادی فلاں سے کر دو لیکن یہ بات الگ ہے کہ اگر وہ نہیں چاہتے ہیں وہ بیٹی یا بیٹا چاہتے کہ نہیں میری ماں نے جو یا باپ نے جو کہا اس سے مجھے شادی نہیں کرنی ہے تو پھر وہ وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا لیکن اگر وہ کہہ رہی ہے اور وہ بھی راضی ہے تو کی جا سکتی ہیں یہ پوری پھر فلاں غلط کام نہ کرنا بچوں کو وصیت کر سکتے ہیں کہ شرک نہیں کرنا بدعت نہیں کرنا میں جب مر جاؤں گی تو یہ جو سب رواج رسم و رواج کرتے ہیں وہ نہیں کرنا کئی چیزیں کرتے ہیں نا چالیسواں مناتے ہیں جمعرات مناتے یہ سب نہیں کرنا میرے مرنے کے بعد قرآن خانیاں کراتے ہیں یہ نہیں کرنا صدقات وغیرہ کرنے کی وصیت کر سکتے اس کے بدلے صدقات میرے طرف سے اتنا اتنا دے دیں ہاں تو وہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ پہنچنے والا ہے نا مرنے والے کو ویسے بھی پہنچتا کیا ہے یہ ساری چیزیں نہیں پہنچتی کتنا بھی تم کچھ کرو جو بتایا گیا صدقہ پہنچتا ہے ان کے نام سے کچھ صدقہ دے دو اور ان کے لیے دعا کرو دعا کتنی پیاری پیاری بتائی گئی ہیں مرنے والوں کے لیے وہ دعا بھی پہنچتی ہیں مغفرت کی دعا جتنی ہو سکے کرو وہ کیا کرو جو صحیح ہے وہ کرو تو اس کی وصیت کر سکتے کہ میں مرنے کے بعد میرے لیے دعا کرو یہ سب وصیت کر سکتے ایون میرے جنازے کی نماز فلاں پڑھائیں یا مجھے میرے جنازے کو غسل جو ہے وہ یہ یہ دے گی تو یہ وصیت بھی کی جا سکتی ہیں یا فلاں قبرستان میں مجھے دفن کرو یہ بھی جائز وصیت ہے پھر اپنا مال جو ہے اس کا جو اپنا مال ہے اس میں سے ون تھرڈ فلاں مدرسے کو دے دو یا فلاں کو دے دو ایون ہاں؟ جو نواسے نواسیاں ہوتی ہیں یا پوتے پوتیاں ہوتی ہیں وہ تو وارثوں میں نہیں آتی تو ان کے لیے بھی کچھ وصیت کی جا سکتی ہیں بہرحال جو وصیت ہے اس کے بارے میں اور ڈیٹیل آپ معلوم کر سکتے ہیں فک میں جا کے سفر میں جب ہوتے ہیں تب مسلمان اویلیبل کہیں نہیں ہو تو پھر غیر مسلم دو معتبر جو اعتبار کے لائق ہیں ان کو گواہ بنایا جا سکتا ہے رکو نمبر ففٹین ہے آیات نمبر ون ہنڈریڈ نائن سے لے کے ون ہنڈریڈ ففٹین تک جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قوم جو تھی انہوں نے موجزوں کی فرمائش کی تھی اس کے بارے میں آتا ہے اور یہی رکو ہے جس میں معاہدہ کا ورڈ آیا ہوا ہے اسی وجہ سے اس سورے کا نام سورہ المائدہ ہے قیامت کے دن تمام رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا ان لوگوں نے کیا جواب دیا اس کا کیا رسپانس تھا تو اس کے الگ تفسیریں آپ دیکھ سکتے ہیں کسی نے کہا کہ رسول جو سارے رسول وہ ڈر کے مارے یا تو ادب کی وجہ سے ادب کی وجہ سے کہیں گے کہ ہمیں تو کچھ خبر نہیں کیا ہوا تھا اور خوف ایسا رہے گا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا بولا جائے اس وجہ سے وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتہ کیا ہو گیا تھا انہوں نے کیا جواب دیا تھا لیکن جب خوف کم ہو جائے گا تب کہیں گے کہ ہماری امت نے یہ یہ یہ جواب دیا تھا لیکن کہیں کہیں پہ یہ بھی تفسیر کی گئی ہے کہ یا تو رسولوں کو اپنے اس دنیا سے جانے کے بعد انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ لوگوں نے کیا کیا اس لیے ایسا کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتہ انہوں نے کیا کیا ہم نے تو اپنا پیغام پہنچایا لیکن ہمیں نہیں پتہ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہیں گے نا وہ آیت بھی آتی ہے آگے آئے گی آیت اسی سورے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے جب تو نے بلا لیا تو مجھے نہیں پتہ اس کی کوئی خبر نہیں کہ انہوں نے کیا کیا میرے پیچھے تو یہ بھی ایک تفسیر کی گئی ہے بہرحال سورے کے آخر میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پھر سے ہو رہا ہے کہ اللہ نے ان پر کئی انعامات فرمائے وہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کیا کیا انعامات دیے تھے تو وہ اب آپ جا کے دیکھ لینا پھر سے ریپیٹ کرنا لیکن یاد رکھے جو ہم نے پہلے پڑھے تھے وہ یاد رکھے کہ بہت سارے اللہ نے ان کے اوپر انعامات کیے تھے روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد کی اب دیکھیں جس کی مدد کی جائے وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے الہ بنایا نا عیسیٰ علیہ السلام کو تو وہ جو علا ہوتا ہے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی فرشتے نے مدد کیا جبریل علیہ السلام نے مدد کی یہ بھی ایک ان لوگوں کا رد کیا گیا یہاں پر کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نازب باللہ علا ہے علا کی مدد نہیں کی جاتی وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا پھر طرح طرح کے معجزے بھی عطا کیے عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے آگے یہ آتا ہے کہ ہواری ہواری کا مطلب کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروی کرنے والے ڈسپل جیسے صحابہ تھے نا اس طرح کے آپ کہہ لیجیے تو ہواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی کہ تیرے رب سے ہو سکتا ہے کیا کہ ہم پر آسمان سے کوئی دسترخوان نازل کریں تاکہ ہم اس میں سے کھائیں پیے اور پھر فارغ ہونے کے بعد ہم عبادت میں لگ جائیں یہ مطالبہ کیا تھا اور پھر یہ آنے کے بعد دسترخوان آنے کے بعد آپ کی صداقت کا بھی ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ ہی نبی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی کس کے لیے آسمانی دسترخوان کے لیے معاہدہ سماوی کے لیے درخواست کی اور ان لوگوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ برزک نہ و انت خیر الرازقین کہ ہمیں رزق ادا کر اور تو تو ہی سب سے بہتر رزق ادا کرنے والا ہے اس طرح کی دعا کی تھی بہرحال جب ہواریوں نے معدے کا مطالبہ کیا کہ ہم کو آسمان سے دسترخوان چاہیے تو فرمایا گیا اللہ نے فرمایا کہ انہیں بتا دو تمہاری یہ فرمائش بھی پوری کی جائے گی تمہیں چاہیے نا میں بھیج دوں گا لیکن اس کے بعد اگر کسی نے انکار کیا یعنی رسالت کا بھی اور اللہ کا بھی تو پھر یاد رکھو تمہیں ایسی سزا ملے گی جو آج تک کسی کو نہ دی گئی ہو اس کی آپ دیکھیں الگ الگ تفسیریں آپ کو ملے گی کچھ نے کہا کہ پھر انہوں نے یہ جو ڈیمانڈ تھی اس بات کی وجہ سے اللہ کے بات کی وجہ سے کینسل کر دی کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ انہیں پتہ تھا نا کہ اللہ نے کہا ہے تو یہ ضرور ہونے والا ہے اور پہلے لوگوں کے ساتھ بھی ہوا تھا اور کچھ تفسیر میں یہ آیا کہ پھر دسترخوان نازل ہو گیا اور انہوں نے اس دسترخوان کے ساتھ وہ کیا جو نہیں کرنے کہا گیا تھا اور جو کرنے کہا گیا تھا وہ نہیں کیے تو پھر انہیں پھر بندر اور کھنزر بنا دیا گیا بہرحال الگ الگ تفسیریں ہیں لیکن یاد رکھے پہلی قوموں یعنی پہلی جو قوم تھی قوم سمود وغیرہ ان کو یاد کرے قوم سمود نے کیا کیا اوٹنی کا مطالبہ کیا کہ ہمیں اوٹنی چاہیے معجزے کے طور پہ وہ اوپر سے آ جائے اللہ کی طرف سے جب معجزہ دیا گیا تو انہوں نے کیا کیا اونٹنی کو ہی مار ڈالا تو پھر پوری قوم کو تباہ کیا گیا اس لیے جب بھی اللہ کا معجزہ آ جاتا ہے پھر اس پر اگر انسان قائم نہ رہے توحید پہ قائم نہ رہے تو پھر اس کو تباہ کیا جاتا ہے پھر آگے رکو نمبر سکسٹین ہے آیات نمبر ون ہنڈریڈ سکسٹین سے لے کے ون ٹوینٹی تک جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی کے بارے میں آتا ہے حساب کتاب کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا یہ جو تم کو پوچھتے ہیں تمہاری مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں اور تمہارے والدہ کی بھی بنا کے رکھی ہوئی ہے کیا تم نے یہ کہا تھا حالانکہ اللہ کو پتہ ہے انہوں نے نہیں کہا تھا لیکن کیوں حجت پوری کرنے لوگوں کو بتانے حجت پوری کرنے کے لیے اللہ نے سب کے سامنے پوچھ لیا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہاں؟ رسول ایسی بات کوئی بھی رسول ہو وہ ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں علا ہوں ہر رسول نے یہی دعوت دی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو اور اگر میں کہتا تو آپ کے علم میں ہوتا کہ میں نے ایسا کہا پھر تو اللہ چھوڑتے کیا کوئی نبی بھی کیوں نہ ہو اور پہلی بات نبی ایسا کام ہی نہیں کریں گے تجھے ہی علم ہوتا تھا اگر میں ایسی بات کرتا جب تک میں بنی اسرائیل میں موجود رہا انہیں یہی کہتا رہا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے یعنی میں نبی ہوں میرا بھی رب وہی ہے اور تم عام بندوں کا بھی رب وہی ہے سب کا رب ایک ہی ہے جب تو نے مجھے بلا لیا تو میرے بعد جو کچھ وہ کرتے تھے مجھے اس کا علم نہیں کہ کیا کر رہے تھے میں نے تو اپنا جو دعوت کا کام تھا وہ کر دیا میرے پیچھے کیا کیے وہ تو ہی بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ ایسا دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا یہاں اس دنیا میں لوگوں کو الگ الگ ٹائٹل دیے جاتے ہیں القاب کیے جاتے ہیں پوسٹ الگ الگ ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کی وجہ سے بڑے کام آتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے ان کو آگے نفع ہوتا ہے انہیں دنیا میں نفع ہوتا ہے یہ کام آ جاتے کہیں نہ کہیں کام آ جاتے ان کے پوسٹ یا ان کے منصب لیکن وہاں صدق کے سوا سچائی کے سوا کوئی چیز کام نہیں دے گی اب سدھ کی ایک تفسیر میں آتا ہے کہ یہ توحید کی بات ہے سدھ کا مطلب توحید کیونکہ توحید ہی ایک سچائی ہے باقی سب چیزیں جو انہوں نے بنائے وہ باطل ہیں توحید ہی سچا ہے تو توحید کام آئے گا آخرت میں شرک نہیں کرو نیم مسلم بن کے بھی کتنے لوگ شرک کر رہے کتنے لوگ ہیں جو توحید پہ ہیں گنے چنے اور ایسے لوگوں کے لیے جنات ہوں گے ایک جنت نے بہت سارے جنات بہت ساری جنتیں ملے گی ایک نہیں یہاں ایک باغ کے لیے ہم کتنا روتے ہیں اور رہا تو لوگوں کو بتاتے پھرتے دیکھیں میرے پاس ایک باغ ہے چلو میں تم کو لے کے جاتا ہوں ہاں یا دو باغ ہے جو بھی ہے کتنے خوش ہوتے ہیں اتنا بتاتے رہتے ہیں ان کو تو کئی جنات ملیں گے اور وہ ایسے جنات ہوں گے کہ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اس دنیا میں جو باغ ہیں وہ کتنے دن رہے گا کبھی کبھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اپنے ہی پہلے دادا پر دادا کے باغوں کا کیا حال ہوا ہاں؟ ان کے جانے کے بعد ان کے بچوں نے اس کی کیئر ہی نہیں کی بالکل ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے یہ باغات ہمیشہ ہریالی ہمیشہ اس میں فروٹس پھلس سب ملیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کامیابی یہ نہیں کہ تمہاری دنیا کتنی ہے تمہارے پاس کتنی دولت ہے تمہارے پاس کتنی اولادیں یہ کامیابی نہیں ہے کامیابی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے الحمد یہاں پر ہماری سورہ المائدہ کمپلیٹ ہو گئی اب سورہ الانعام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی پھر بھی کافر لوگ دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں یعنی شرک کرتے ہیں سر الانعام اس انعام کا مطلب ہوتا ہے مویشی کیٹلس جو ہوتے ہیں مویشی جانور بھیڑ بکری جو ہوتی ہیں گائے اس کو کہتے ہیں رکو نمبر سکسٹین اور سیونٹین میں کچھ مویشیوں کے حرام ہونے اور کچھ حلال ہونے کے متعلق اہل عرب کے جو توہمات تھے ان کی تردید کی گئی ہیں اسی مناسبت سے اس سورے کا نام سورہ الانعام رکھا گیا ہے اس سے پہلی صورتیں دیکھیں ان صورتوں میں عام خطاب کس سے تھا عام خطاب تو اہل کتاب سے تھا اب اس صورت میں زیادہ طور سے آپ دیکھیں گے کہ مشرق مخاطب ہیں مشرقوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور وہ بھی جماعتیں اس میں شامل ہوگی کہ جو لوگ آسمانی کتابوں پر یقین نہیں رکھتے یا آخرت پر ان کا کوئی یقین نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے رکو نمبر ون ہے آیات نمبر ون سے لے کے ٹین تک جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی نشانیاں بتا کر اس کی ذات کے دلائل دیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ مشرقوں کی ہٹ دھرمی کے بارے میں بتایا گیا ہے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ واحد کے کو سزاوار ہیں جس نے پوری کائنات پیدا کی اندھیرے اور روشنی بنائی جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اسی اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے دو میادیں ٹھہرائی کون سی دو میادیں ایک تو زندگی کی مہلت زندگی جو ملی ہے وہ ایک اور دوسرا قیامت کا مقرر وقت یہ دو میادیں تمہارے لیے ٹھہرائی ہیں زندگی کی مہلت عمل کے لیے ہیں یہاں عمل کرنا ہے ہمیں اور جو قیامت کا مقرر وقت ہے وہ عمل کے نتیجوں کے فیصلے کے لیے وہاں رزلٹ ملے گا وہ ریزلٹ کا دن ہوگا امتحان لینے دینے کا نام نہیں ہے وہ وہاں بولیں گے کہ چلو میں ابھی امتحان دیتی ہوں ابھی میں دیکھو کیسے پاس ہو کے دکھاتی ہوں تو وہ نتیجوں کا دن ہے مجھے یہاں پر یاد آیا کہ ریسنٹلی میں نے تجوید کا ٹیسٹ لی تھی تو مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے میسج کی اس کا اورل ٹیسٹ ٹف گیا تھا کیونکہ تجوید میں میں اورل اینڈ ریٹرن لیتی ہوں تو اورل ٹیسٹ شاید وہ ڈر کے مارے یا پھر اس کے اور بھی ٹیسٹ چل رہے تھے تو وہ تھوڑا ٹف گیا تھا تو مجھے پوچھ رہی تھی کہ کیا ابھی پھر سے لینا پاسیبل ہے کیا تو اس دنیا میں بھی اگر ہم ٹیسٹ پھر سے نہیں لے سکتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں تو وہاں کیسے لیں گے پھر سے یہ جو وقت ملا ہے ابھی جو زندگی کا وقت ملا ہے اس میں جو چاہے کر لو اللہ کے لیے اس کے بعد بعد وقت نہیں ہے اس کے کے رپورٹ ملے گا دن کتنے لوگ ڈرے ہوئے رہتے کیا ہوگا کیا ہوگا کبھی کبھی تو اتنا ڈرتے ہیں مجھے یاد ہے میرے بچپن میں ایک لڑکی تھی جو جب بھی ریزلٹ ڈے معلوم رہتا تھا کہ اس ڈیٹ کو ڈکلیئر ہونے والی تو اس کے ایک ہفتے پہلے وہ نانی کے گھر بھاگ جاتی تھی یہ حال ہے دنیا کا اب اس دن کہاں بھاگیں گے نہ نانی کا گھر ملے گا نہ دادی کا گھر ملے گا ہاں، نہ ماں باپ کا گھر ملے گا تو سوچے اس ریزلٹ ڈے کے بارے میں بھی سوچے کبھی کہ وہ کیا ہوگا وہاں تو چانس پھر سے بھی نہیں دیا جائے گا کبھی کبھار اس دنیا میں کوئی رحم آتا ہے کسی کو تو دے دیتا ہے لیکن اس دن کچھ نہیں صرف رپورٹ کارڈ ہاتھ میں لے لو کیا کیے دیکھو ویسے بھی انسان کو جب فرشتے نظر آتے ہیں موت کے تو پھر پیپر چھین دیا جاتا ہے ٹائم نہیں دیا جاتا ایک سیکنڈ کا بھی نہیں بہرحال افسوس ان انسانوں کے غفلت پر جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں ایسے لوگوں پر افسوس ہوتا ہے کہ نشانیاں دیکھ رہے ہیں کلیئر نظر آ رہی ہیں پھر بھی جھٹلا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کا پیغام لے کر آئے تو حق کے انکاری جو تھے وہ منہ موڑ رہے تھے جب بتا رہے تھے آپ وسلم یہ سچائی ہے یہ دین ہے تو انہوں نے نہیں سنی منہ موڑ لیا ان سے آج بھی یہی ہوتا ہے جب بتایا جاتا ہے تو سننے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے نہ اصلاح کی بات سننے اور نہ دعویٰ کی بات سننے کیونکہ مسلمانوں کو اصلاح کی جاتی ہے نا اور غیروں کو غیر مسلموں کو دعویٰ کیا جاتا ہے دونوں سننے تیار نہیں یاد رکھو تم سے پہلے تم سے کہیں طاقتور قومیں جنہیں اللہ نے ایسا ٹھکانہ اور اقتدار دیا تھا جو تم میں سے کسی کو نہیں دیا اب یاد کرے جو پہلی قومیں تھی جسمانی طاقت بھی ایسی دی تھی اللہ نے آد وغیرہ کیا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑے قلعے بناتے تھے وہ بھی پتھروں کے اندر اس وقت کون سی مشینیں تھیں جسمانی طاقت اللہ نے ان کو دی ہوئی تھی اور کئی لوگوں کو بے تحاشا رزق دیا تھا قوم صبا وغیرہ جو ہے پڑھ کے دیکھے کیسے رزق دی تھی اللہ نے ایون بادشاہت کتنے لوگوں کو دی تھی اور بے تحاشا دولت دی تھی تم سے بھی کئی گنا زیادہ ان کو اقتدار دیا تھا ایسا ٹھکانہ دیا تھا جو تم کو بھی نہیں دیا لیکن یہ لوگ اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں ہلاک ہو چکی ہیں کچھ لوگ تو ہمیں کچھ نہ کچھ نشانیاں نظر آتی ہے راستے میں کچھ قلعے وغیرہ یا کچھ ایسی چیزیں لیکن آج ان کا نام و نشان تک نہیں اتنی آوازیں بلند کر رہے تھے وہاں ان کی آوازیں وہاں کہاں رہی اب کچھ لوگوں نے کچھ سائنٹسٹ نے کچھ ڈسکور کیا اور کچھ لوگوں نے سوچا کہ چلے یہاں پر ہم سیٹل ہو جاتے اس ایریا میں جہاں پر لوگ ہلاک ہو گئے تھے تو کچھ سائنٹسٹ نے وہاں پر مٹی وغیرہ لے کے کچھ ٹیسٹ کیے تھے تو بولے جو لوگ گئے تھے ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ وہیں پہ ختم ہو گئے کچھ ایسی وہاں پر ایسے کیمیکلس یا پتہ نہیں کیا تھا اس پر پتہ چلا کہ یہاں پر کوئی بھی بستی اب آباد نہیں ہو سکتی یا اللہ دکھا رہا ہے ہاں دکھا رہا ہے دنیا میں ہی دکھا رہا ہے کیا ایسے ہلاک ہو گئے کہ وہاں ابھی کوئی بستا بھی نہیں اور نہ ہی بچ سکتا ہے ایسی جگہ ہے وہ کچھ جگہ ایسی کی گئی ہے تو اس پہ غور کرو صرف سائنس پڑھو نہیں پڑھ کے سوچو کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا تو بھلا انکار کر کے تم کیسے بچ جاؤ گے انکار ہی بن رہے ہو کس سے بچ سکتے ہو لوگوں سے تو بچ سکتے ہو لیکن اللہ سے کہاں بچو گے مشرق کہتے ہیں کہ اگر قرآن ایک کتابی کتابی لکھی ہوئی کاغذ کی شکل میں ہم پر اتارا جائے اور ہم اسے چھو کر دیکھ بھی لیں کہ سچ میں یہ کتاب ہے پیپر ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا ہے لوگوں نے کہ پیغمبر کے بجائے کوئی فرشتہ رسول بن کے آ جائے رسول جو ہے وہ فرشتہ کیوں نہیں بن کے آتا ہے وہ آئے گا نا تو پھر ہم مانیں گے حالانکہ اللہ نے کہا کہ اگر ہم فرشتوں کو بھی رسول بنا کے بھیجتے تو بشیر بنا کے بھیجتے ہیں انسان بنا کے بھیجتے سوچو کہ اگر فرشتہ اپنی اصل شکل میں آ جائے تو کون یہاں پر رہے گا سب ڈر کے مارے بھاگ جائیں گے جو فرشتے ہوتے وہ انسانوں کی طرح نہیں ہوتے اور لوگ کہہ سکتے تھے کہ دیکھو وہ فرشتہ یہ یہ عمل کر سکتا ہے شریعت کے جو بھی احکام ہیں وہ کر سکتا ہے کیونکہ اس کی اسپیڈ اتنی زیادہ ہے اگر گھر میں پانی نہیں ہے تو اتنی اسپیڈ سے ایک سیکنڈ میں جا کے کہیں سے سمندر سے پانی لے کے آئیں ہم سے تو پاسبل نہیں ہم تو انسان ہیں کتنے اجت بازیاں کرتے لوگ تو اصل شکل میں بھی تم دیکھ نہیں سکتے فرشتوں کو تم اس کے سامنے بھی نہیں رک سکتے جبریل علیہ السلام کو جب آپ علیہ وسلم نے دیکھا کیا کہا سات سو پر ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کیا تو اگر اصل شکل میں بھی بھیجا جائے تو بھی تم نہیں دیکھ سکتے اور اگر انسان کی شکل میں بھیجا جائے تو پھر وہی کوشچن کہ انسان کیوں ہے اور پھر اگر اس کو وہ بھی اقتدار دیا جائے کہ جیسے فرشتوں کو دیا جاتا ہے اسپیڈ وغیرہ تو پھر کتنے اس میں بھی کوشچن کرتے ہیں تو بولتے فرشتہ رسول بن کے آئے تو پھر مانیں گے کتنی حجت بازیا ہر چیز میں دیکھیں ہر رسول کو اس طرح انہوں نے ستایا ہوا ہے اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ ان کا کہنا غلط ہے اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اس طرح کی فرمائشیں پوری کرتے رہیں اور اگر اس طرح کے عجیب و غریب باتیں دکھلا بھی دیں اللہ دکھائے چلے یہ بھی کر دیں تب بھی یہ ماننے والے دیں کہیں گے یہ ہے نا جادوئی اثر ہے یہ جادو کی وجہ سے ہو رہا ہے ایسے لوگ ہیں یہ لوگ ویسے بولے بھی نا کچھ رسولوں کو اس طرح بھی بات کی ہو چکا ہے یہ اول تو دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ فرشتے اتر کر انسانوں کے سامنے چلنے پھرنے لگے یہ تو ہو نہیں سکتا اور اگر فرشتے بھی رسول بن کر آئیں تو انسان ہی ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کی ہنسی اڑائی گئی اگر ہماری ہنسی اڑاتے ہیں ہم پڑھنے پڑھانے والوں کی ہنسی اڑاتے ہیں تو برا نہیں مانا کریں کیونکہ رسول ان کا کیا درجہ ہم کیا ہے ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہمارا اگر مذاق کوئی اڑا رہا ہے تو اس کا برا نہیں مانیں یہ ہوتے رہے گا کبھی آپ کو پاگل بولا جائے گا کبھی دیوانہ کبھی کیا بولا جائے گا جادوگر نہیں بھی بولتے تو بھی اس کو برداشت کریں کیونکہ یہ بہت بڑا کام آپ کر رہے ہیں جیسا آج آپ کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے ویسے ہی پہلے بھی رسولوں کے ساتھ کیا گیا ویسے ہی ہنسی مذاق اڑائی گئی ان کی لیکن اکثر ایسا ہوا کہ جس بات کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہی بات ان پر آ پڑی پہلے قوموں کے بارے میں اسٹڈی کریں گے تو دیکھیں گے جن چیزوں کا مذاق اڑاتے تھے وہی ان پہ آپ پڑی جیسے نو علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے کیا یہ کشتی بنا رہے ہو یہ تم پانی تو نہیں ہے کہاں چلاؤ گے ہاں، تو کشتی کی وجہ سے وہ ڈوب گئے نا ایسی ایسی چیزیں ہوئی جن چیز کا تم مذاق اڑاتے ہو نا وہی تم پہ آنے والی ہے وہی آپ پڑھنے والی ہیں پھر رکو نمبر ٹو ہے آیات نمبر الیون سے لے کے ٹوینٹی تک اس میں بتایا گیا ہے کہ سب کا خالق اور مالک اللہ ہی ہے فرمایا ان سے کہو کہ دنیا میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا چل کر دیکھو تم جاتے بھی ہو کبھی کبھی ہوتا ہے نا ایز اے ٹورسٹ آپ لوگ جاتے ہیں دیکھتے بھی ہیں کھنڈرات دیکھ کے آتے ہیں کیا سبق حاصل کرتے ہو صرف انجوائے کر کے واپس آتے ہو یا سبق بھی لیتے ہو اور کون ہے جس نے یہ تمام ہستی پیدا کی کون ہے جس کی رحمت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے کون ہے جو رزق دے رہا ہے انہیں تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے روک نہیں رہا ہے مگر خود کسی کا وہ محتاج نہیں ہے وہی ہے جو سب کو کھلاتا ہے اور وہ کھلایا نہیں جاتا جو سو کال بنائے ہوئے ان کو فروٹ دے رہے ہیں کچھ حلوے پیش کر رہے ہیں جو علا ہوتا ہے کسی کا محتاج نہیں ہوتا اس کو کھلانے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ دوسروں کو کھلاتا ہے رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا کس کی طرف سے ہے یہ کون آن آف کر رہا ہے ہاں کون جا کے آن آف کر رہا ہے بٹن تم کر رہے ہو کوئی تو ہے جو کر رہا ہے دکھ دور کرنے والا اور سکھ لانے والا کون ہے غور کریں خوب سن لو اس کے عذاب سے وہی بچے گا جس پر وہ رحم کرے گا وہی بچ سکتا ہے اس کلام حق کی وہی اللہ گواہی دیتا ہے اور اس سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے اللہ سے بڑی گواہی تم پوچھتے ہو کہ اس کا کیا پروف ہے تو اللہ خود گواہ ہے اللہ خود گواہی دے رہا ہے اس کی کتاب ہے نا اس کا کلام ہے وہ بتا رہا ہے تم کو مان جاؤ آپ کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے اور میرے پاس یہ قرآن بطور وہی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تم کو اور جس جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اگر نہیں مان رہے تو میں بھی یہ گواہی دیتا ہوں کہ صرف وہی ایک معبود ہے یکتا ایک معبود اس کا کوئی شریک نہیں یا اکیلا ہے اس کو اس کے ساتھ شریک نہیں بناؤ یہی تعلیم بار بار دی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ان سے کہہ دو ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے ہر شرک سے بیزار ہوں جتنا شرک کرے الگ الگ طرح کے شرک کیے ہوئے کوئی بوتوں کو بنایا ہوا الا کوئی مردوں کو بنایا ہوا ہے قبروں کے اندر جو ہے یا کوئی کسی کو کوئی تو درختوں کو بنایا ہوا ہے کسی نے جانوروں کو سانپوں کو گایوں کو کتنی چیزوں کو ان مخلوق کو بنایا ہوا ہے میں ہر شرک سے بیزار ہوں پھر آگے فرمایا اہل کتاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں بیٹوں کو کس طرح پہچانتے لوگ ہیں دور بھی ہو تو پہچانتے ہیں اس کے اندر کی بھی باتوں کو پہچانتے ہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہ ایمان نہیں لائیں گے یہ لوگ ہیں خسارے والے جو ایمان نہیں لا رہے ہیں پھر رکو نمبر تھری ہے آیات نمبر ٹوینٹی ون سے لے کے تھرٹی تک جس میں مشرقین کے بارے میں ہیں اور ساتھ ساتھ شرک کرنے والوں کا انجام بھی بتایا گیا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے دعوے کرتے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں ایسے ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے قیامت کے دن جب ان سے سوال ہوگا کہ تمہارے شریک کہاں ہیں جو تم دنیا میں شریک بنائے تھے نا فلا فلا فلا فلا یہ میرا شریک ہے کہاں ہے وہ لوگ لاؤ ان کو سامنے تو ان کا کوئی بہانہ نہ ہوگا مگر یہ کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ابھی وہ سمجھ میں آ گئی بات وہاں جانے کے بعد کہ اللہ کی قسم جب تھے دنیا میں تب نہیں بول رہے تھے کہ اللہ کی قسم ہمارا رب اللہ یہ اکیلا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرق نہ تھے جھوٹ بول رہے ہیں لوگ مشرق نہیں تھے بولیں گے جنہیں وہ شریک بنائے ہوئے تھے وہ سب وہاں سے گم ہو جائیں گے کوئی نظر نہیں آئے گا یہ لوگ بھاگ جائیں گے گم ہو جائیں گے مشرق اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے بھی ہیں تو سمجھنے اور ماننے کے لیے نہیں بلکہ مذاق اڑانے کے لیے مذاق اڑانے کے لیے یہ کرتے ہیں ماننا تو نہیں ہے صرف مذاق اڑانا قرآن مجید ان کو پہلے مشرقوں کے واقعات سناتا ہے ہے نا قرآن میں الگ الگ واقعات مشرق نے کیا کیا کیے تھے ان کا کیا انجام ہوا یہ کس سے وغیرہ آتے ہیں نا یہ ان سے سبق حاصل کرنے کے بجائے کتاب اللہ کو کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں تم کہہ رہے ہو پہلے کی کہانیاں ہیں کہانی کس سے سنا رہے ہو حالانکہ یہ سبق کے لیے ہیں جو بھی کہانیاں بتائی گئی ہیں کس سے بتائے گئے جو ریالٹی تھی اور جو ان کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے جو عمل کیے غلط عمل ان کا انجام کیا ہوا یہ سبق کے لیے تھا لیکن کہتے یہ کہانی کس سے ہے صرف ان کی آنکھیں اس وقت کھلے گی جب آگ پر کھڑے ہوں گے تب ان کی آنکھیں کھلے گی جب جہنم میں جائے گے نا اس وقت انہیں پتہ چلے گا اس وقت یہ اپنی بدبختی پر ماتم کریں گے روئیں گے پیٹیں گے اور کہیں گے کاش کاش پھر دنیا میں جانا ہوتا پھر سے کاش ہم جاتے اور ہم ایمان لے آتے تو فرمایا گیا اگر انہیں دنیا میں بھیج بھی دیا جائے نا تو بھی وہ وہی کام کریں گے جن سے انہیں روکا گیا تھا بے شک وہ جھوٹے ہیں جو بول رہے ہو کرنے والے نہیں ویسے بھی یہ پاسبل نہیں ہے پھر سے بھیجنا اور وہ کہتے تھے کہ زندگی تو بس ہماری دنیا کی ہی زندگی ہے ہیں آج کل لوگ بولتے ہیں نا کہ کچھ ایتھیس ٹائپ یا کچھ ایسے لوگ جو مرتد ہو گئے ہیں کہتے یہی زندگی ہے کیا ہے دنیا کی زندگی وہی ہے زندگی اور ہمیں دوبارہ تھوڑی اٹھایا جائے گا کیا پروف ہے حالانکہ اتنے سارے پروف اللہ دے رہا ہے ایون تم جو زمین میں بیج ڈالتے ہیں اس سے جو ایک زندگی بنتی ہے زندگی ہوتی ہے نا جو درخت اگتے وہ بھی تمہارے لیے ایک پروف ہے کئی ایک اللہ نے پروف رکھے ہوئے غور تو کرو ایک بے جان انڈا ہوتا ہے اس میں سے بھی جان نکل رہی ہے مرغی بن رہی ہے کئی ایک اللہ نے رکھے ہوئے غور کرے گے تو پتہ چلے گا کیا اچھا ہوتا کہ یہ لوگ روز حشر کا احساس آج کر لیتے آج انہیں ریئلائز کرتے کہ ایسا ہونے والا ہے آج انہیں اس بات کا احساس ہوتا کہ روز حشر میں ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتلاؤ کیا یہ حقیقت نہیں جس کو تم جھٹلاتے تھے تم کہتے تھے کہ اشر ہونے والا نہیں ہے ہم کو دوبارہ زندہ کیا نہیں جائے گا تو آپ بتاؤ تم تم جو بولتے تھے آج کیا ریئلٹی نہیں ہے ہاں؟ بتاؤ کیا حقیقت ہے یہ حقیقت ہے کہ یہ صرف ڈریم ہے تمہارا خواب ہے اب اپنے انکار کا یہ جو عذاب ہے نا وہ چکو اسے بھگتو جو تم نے کیا تھا پھر رکو نمبر فور ہے آیات نمبر تھرٹی ون سے لے کے فورٹی ون تک جس میں قیامت کے دن کافروں کی حسرتیں اس کے بارے میں آتا ہے اور روز حشر کے سوال و جواب اور ان کی تیاری فرمایا بڑے نقصان میں ہیں وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں انکار کرتے ہیں کہ ہمیں ملنا ہی نہیں ہے اللہ سے مانتے ہی نہیں قیامت کو جب قیامت آ جائے گی تو یہ اپنی کوتاہیوں کا ماتم کریں گے یہ اپنے سارے گناہ پیٹوں پہ اپنے لاد کر رب کے حضور پیش ہوں گے جتنے بھی گناہ کیے ہیں چھوٹے بڑے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ سارے گناہ اپنے پیٹوں پہ لائیں گے اور اللہ کے سامنے پیش ہوں گے سن لو دنیا کی زندگی بحث کھیل اور تماشا ہے جبکہ آخرت کی زندگی میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہر خیر موجود ہے ہر خیر ایون جب مومن بندہ ہے نا بیمار بھی ہوتا ہے مصیبت میں بھی ہوتا ہے تو بھی دل سے اس میں اطمینان نہیں جاتا یعنی دل اس کا مطمئن رہتا ہے دل میں اس کے ایک سکون ہوتا ہے سکون محسوس کرتا ہے اگر کوئی نہیں کر رہا ہے بیمار ہونے کے باوجود مصیبت میں ہونے کے باوجود بھی تو وہ اپنے آپ کو چیک کرے کہ وہ کہاں غلط ہے ایون کچھ اماموں کو جب جیل میں بھی ڈالا گیا ان سے ساری چیزیں چھین لی گئی ایون وہ جو لکھتے تھے حدیث وغیرہ تو وہ بھی چھین لیا گیا کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو بھی کہتے ہیں کہ میں سکون محسوس کرتا ہوں ان کو مارا پیٹا گیا پھر بھی کہتے ہیں کہ میں دل میں سکون محسوس کرتا ہوں اسے تو کوئی نہیں چھین سکتا تو ان لوگوں کو سکون کیوں محسوس ہوتا تھا حالانکہ ان کو بہت ٹارچر کیا جا رہا تھا تو سوچے اگر ایسا ہے کہ ہم مومن کہتے ہیں اپنے آپ کو ہم مصیبت میں ہوتے بیمار ہوتے پھر بھی سیٹسفائڈ نہیں رہتے مطمئن نہیں ہوتے سکون نہیں ہوتا ہے دل میں تو اس کا ریزن کچھ اور ہے کیونکہ ہم کچھ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں دل کا سکون ہے وہ نہیں مل رہا ہے آپ سے پہلے بھی رسولوں کا اسی طرح انکار کیا گیا تھا اس لیے برا نہیں مانی رسولوں نے جھٹلائے جانے تکلیف دیے جانے پر بھی صبر کیا صبر سے انہوں نے کام لیا تھا یہاں تک کہ ان کے پاس میری مدد آ گئی مدد ضرور آئے گی لوگ مصیبت میں ڈال دیتے ہیں مینٹلی بھی ٹارچر کرتے فزیکلی بھی ٹارچر کرتے ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اللہ مدد کر دیتا ہے ان لوگوں کی ان رسولوں کے ساتھ یہ کیا گیا تو ہم کیا چیز ہیں بس آپ ان کے انکار کرنے پر پریشان نہ ہو تکلیف میں جو ڈال رہے ہیں اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایمان وہی لائیں گے جن کے اندر کچھ خیر ہوگی تھوڑی بہت خیر ہوتی ہے نا وہ ایمان لے آتے ہیں لیکن جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں بالکل مر گئے ہیں ان کے دل وہ بڑی بڑی نشانی بھی کیوں نہ دیکھ لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے بڑی نشانی دیکھ کے بھی ایمان نہیں لائیں گے آسمان اور زمین نشانیوں سے بھری پڑی ہوئی ہے کئی ایک نشانی یہی دیکھیں دن رات جو آتی ہے دن کے بعد رات رات کے بعد دن یہ بھی بڑی نشانی سورج چاند ستارے سارے نشانیاں بھرے پڑے ہوئے ہیں لیکن جو اندھے ہو چکے ہیں دل کے اندھے ان کو نشانیوں سے کیا حاصل ان کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ اللہ ہی کر سکتا ہے یہ سارا نظام کیسے چل رہا ہے بغیر کسی کے کوئی تو نظام چلانے والا ہے غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا ان سے پوچھو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں پکڑ لے یا قیامت کی گھڑی آ جائے تو پھر کس کو پکاروں گے کون مدد کے لیے آئے گا یقیناً اسی کو پکارو گے نا اللہ کو ہی پکارو گے اپنے سارے من گھڑت جو خدا ہیں ان کو بھول جاؤ گے تم لیکن اس وقت کی پکار سے کیا حاصل اس وقت پکار کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ عذاب آ چکا ہے یا قیامت کی گھڑی آ چکی ہے تو کتنا بھی پکارو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے آج صحیح راستے پہ آ جاؤ پھر رکو نمبر فائیو ہے آیات نمبر فورٹی ٹو سے لے کے ففٹی تک جس میں نافرمان قوموں کے لیے تقدیر الہی اس کے بارے میں آتا ہے پہلی قوموں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو مختلف مصیبتوں میں مبتلا کیا نافرمانیوں کی وجہ سے وہ مصیبت میں پڑ گئے اس پر وہ گڑ گڑائے نہیں نہیں روئے نہیں یہ مصیبت آنے کے بعد بھی اللہ کے سامنے روئے نہیں ایسے لوگ تھے یہ اللہ کے مصیبت آتی ہے تو انسان گڑ گڑاتا ہے عبادت میں لگ جاتا ہے سب چھوڑ دیتا ہے لیکن یہ ایسے لوگ تھے مصیبت آنے کے بعد بھی یہ گڑ گڑ آئے نہیں اللہ کی طرف انہوں نے توجہ نہیں کی بلکہ توجہ کرنے کے بجائے ان کے دل اور سخت ہو گئے اور اور ہارڈ اتنے سخت ہو گئے جب آدمی کا دل نافرمانیاں یا جو گناہ ہوتی ہیں اس کی وجہ سے اگر سخت ہو جائے نا تو اسے پھر توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کے سامنے روئے گڑ گرائیں اس سے اس کو محروم کیا جاتا ہے وہ روتا نہیں ہے پھر اللہ کے قریب نہیں ہوتا حالانکہ مصیبتوں میں کئی لوگ قریب ہوتے ہیں نا یا ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ مصیبت کے وقت بھی قریب نہیں ہو رہے اور سخت ہو گئے ہیں کیونکہ اتنی گناہیں اتنی گناہیں کر رہے ہیں نافرمانیاں پہ نافرمانیاں پھر اللہ نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے بہت ساری نعمتیں دی پہلے تو ان کو مصیبت میں ڈالا مصیبت میں ڈالنے کے بعد پھر اللہ نے بہت ساری نعمتیں بھی دی یہاں تک کہ وہ خوشیوں میں مگن ہو گئے بہت ساری خوشیاں عطا کی اللہ نے اب دیکھیں یہ بھی ایک چیز ہے آزمائش ہے مصیبت کے وقت پھر بہت ساری خوشیاں ملنا بہت ساری نعمتیں ملنا کسی نے اس پہ بہت ہی اچھا تبصرہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک مثال میں دیتا ہوں طوطے اور چوہے دانی کی بہت اچھی مثال مجھے لگی وہ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس طوطا ہوتا ہے پنجرے میں بند کر لیتے ہیں اور اس کو کیا کیا کھلاتے رہتے ہیں اس کو فروٹ لا کے دے رہے ہیں اس کو کوئی اور چیز لا کے جیسے گلاب جام وغیرہ یہ سب لا کے اس کو کھلا رہے وہ کیسے کھلا رہے پیار سے کھلا رہے ہے نا محبت کرتے اس برڈ سے اس طوطے سے پرندے سے اور اس کو پیار سے کھلا رہے لیکن جو چوہے دانی میں جو کھانا رکھا ہوا ہے چوہے کے لیے وہی رکھا ہوا ہے جو اس کو دیا ہوا ہے کس کو طوطے کو گلاب جام بھی رکھے ہیں فروٹس بھی رکھے ہیں اور بھی کئی چیزیں رکھیں تو یہ کس وجہ سے رکھی ہوئی ہیں چیزیں محبت سے رکھے ہیں چوہے سے پیار ہے اس لیے رکھی ہوئی ہے اس کو جو تم نعمت دے رہے ہو کس وجہ سے حالانکہ کھانا اسے بھی دے رہے ہیں اور اسے بھی دے رہے ہیں لیکن ریزن ہے نا اس کا مقصد کچھ ہے اور اس کا مقصد کچھ ہے تو بہت پیاری انہوں نے اگزامپل دی تو یہی بات یاد رکھے کہ اگر نافرمانی کے باوجود دنیا مل رہی ہے کسی کو تو وہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کی رسی ڈھیلی کر دی ہے کبھی کبھی اپنے بچوں کو بھی یہ بات بتائیں کہ تم نے اگر والدین کی نافرمانی کی یا کچھ اللہ کی نافرمانی کی پھر بھی تمہیں کوئی پکڑ نہیں آتی ہوئی دکھ رہی ہے اسی ہفتے اسی دن یا آگے کچھ ایسا نہیں ہو رہا ہے بیمار نہیں ہو رہی یا کچھ ایسا مصیبت میں اللہ نہیں ڈال رہا ہے اس کا مطلب کچھ تو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے کبھی کبھی ڈرایا بھی کریں لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں بچوں کو ایسا ڈراؤ نہیں اور قیامت کا نہیں ذکر کرو موت کا ذکر نہیں کرو بتایا کرے بچوں کا بھی سے بتایا کرے تو سمجھے کہ یہ ڈھیل ہے اور اگر پکڑ ہو رہی نا کچھ تو ہو رہا ہے تو سمجھو کچھ نہ کچھ تم میں خیر باقی ہے تو یہ ڈھیل ملی ہوئی ہے تم کو تم کو لگ رہا ہے دنیا مل رہی ہے اب اگلا نمبر سزا کا ہے سزا کا تیار ہو جاؤ اس لیے نافرمانی کے باوجود دنیا اور مل رہی ہے تو ہوشیار ہو جاؤ پریپیرڈ بی پریپیرڈ کہ اگلے جو ٹرن آنے والا وہ سزا کا ہے جب یہ خوشیوں میں مگن تھے تو کیا ہو گیا تو اچانک ان پر عذاب آیا قوم صبا کے ساتھ کیا ہوا یاد رکھیں اچانک عذاب آ گیا سب برباد ہو گیا اتنی نعمتیں دی ہوئی تھی نافرمانیاں کرتے رہے اور اللہ نے ان کی جڑ ہی کاٹ ڈالی جڑ سے ان کو ختم کر دیا اگر یہی حال ان لوگوں کا ہو جائے تو ان کو کیا چیز بچائے گی اگر اس طرح ان کے ساتھ بھی ہو جائے کون ہے بچانے والا کیا چیز ان کو بچا سکتی ہیں دولت بچا سکتی ہیں بچے بچا سکتے ہیں کیا بچا سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کروایا گیا کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں اور نہ ہی میں غائب کا جاننے والا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کا علم ہے وہ خود کہہ رہے قرآن پڑھ کے دیکھے ترجمے میں ہی پتا چلے گا تفسیر بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں غائب کا جاننے والا میں نہیں ہوں غائب کو اللہ ہی جانتا ہے لیکن جتنا اللہ علم دے رسولوں کو یا فرشتوں کو اتنا وہ غائب جانتا ہے اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ نہ ہی میں فرشتہ ہوں میں تو وہی الہی کا پیروکار ہوں میں جو وہی کی جاتی ہے اس کی پیروی کر رہا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہیں یاد رکھو بینا اور اندھے برابر نہیں ہو سکتے یعنی جو دیکھنے والا ہے وہ اور جو اندھا انسان ہے وہ برابر نہیں ہو سکتا کیسے ہو سکتا ہے رکو نمبر سکس ہے آیات نمبر ففٹی ون سے لے کے ففٹی فائیو تک جس میں دعوت حق کے غریب جو صحابہ تھے ان کی تقریم کی گئی ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ یاد رکھیں شان نوزون کچھ غریب صحابی جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو مشرق کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ کی مجلس میں ہم بھی بیٹھنا چاہتے ہیں ہمارا بھی دل ہوتا ہے کہ آپ کی مجلس میں بیٹھے لیکن یہ جو حقیر سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا حقیر لوگ جو غلام وغیرہ جو بیٹھے ہوئے ہیں غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو تم نکال دو نا یہاں سے تب ہم آپ کے پاس پھر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ہم آ جائیں گے آپ کے پاس بیٹھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑے بڑے جو قریشی تھے ان کے ایمان لانے پر بڑے حریث تھے کہ یہ ایمان لے آئے تاکہ دوسرے سب ایمان لائیں گے امیر کو دیکھ کے تب یہ آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی کہ جو نیک صفت لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے ڈر رہے ہیں جو جو صحابی غریب ہیں ہاں، بلال رضی اللہ عنہ اور دوسرے بھی صحابی جو غریب ٹائپ کے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں وہی اس قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے ایسے لوگ فائدہ اٹھانے والے ہیں ان کو قرآن کے ذریعے جگاؤ اس کے برعکس جو بڑے لوگ ہیں جو معجزات کے طالب ہیں ہم کو یہ بھی دکھاؤ ہم کو وہ بھی دکھاؤ یہاں تک کہ اللہ کو بھی دکھاؤ ہیں کتاب اتارو یہ کرو وہ کرو یہ جو معجزات کے طالب ہیں ان کی فکر نہ کرو ان پیسے والوں کی دولت مندوں کی جو امیر مطالبہ کریں کہ ان کو دور کر دو ان کو ہٹا دو تم تمہارے مجلس سے تب ہم بیٹھیں گے تو نہیں یہ جو غریب ہیں ان کو نہیں ہٹاؤ اگر یہ امیر یہ دولت مند تمہاری مجلس میں اس لیے نہیں آتے کہ آپ کی مجلس میں غریب ہوتے ہیں تو ان امیروں کو دفاع کر دو ان کو ہی ہٹا دو ان کو بھیج دو باہر آپ ان کے اسلام لانے کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ یہ اسلام کیوں نہیں لائے اتنے دولت مند تھے ان کو بھی اسلام لانا چاہتا آپ علیہ وسلم سے کہا گیا تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو آپ اپنے پاس نیک صفت غریبوں کو خوش آمدید کہو ویلکم کرو اور ان کو خوشخبری بھی سناؤ جنت کی خوشخبری پھر رکو نمبر سیون ہے آیات نمبر ففٹی سکس سے لے کے سکسٹی تک جس میں بتایا گیا کہ غائب کی جو کنجیاں ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ اعلان فرما دے کہ مجھے تم منع کیا گیا ہے کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ معبود بنائے ہوئے ہوں میں ان کی عبادت نہیں کرتا میں کیسے کر سکتا ہوں ان کی عبادت جو اللہ کے علاوہ ہو تم اس کو اس کو مشکل کشا سمجھتے ہو ہاں میں ان کی نہیں عبادت کرتا اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا کیونکہ کچھ مشرقین نے کہا تھا ایک سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو ایک سال ہم کریں گے کہا نہیں میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا اس سے منع کیا گیا ہے میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں تم مجھے کہتے ہو کہ جب ہم تیری بات نہیں مانتے تو تو ہم پر عذاب کیوں نہیں لاتا کیونکہ رسولوں سے یہی کہا جاتا تھا چلے ہم نہیں مانتے لا کے دکھا عذاب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا گیا دوسرے بھی رسولوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیے لوگ نے کیونکہ شیطان تو ایک ہی ہے نا تب بھی وہی شیطان تھا آج بھی وہی شیطان ہے ان کو بھی وہی بات پٹائی اور ابھی بھی جو پٹا رہا ہے یعنی آپ سے وسلم کے وقت بھی اور عالم لوگ جو بھی جو دعویٰ کا کام کرتے ہیں ان کو بھی یہی جب وہ دعویٰ کرتے تو لوگ ایسی بات کرتے ہیں سنو اگر میرے اختیار میں ہوتا کہ عذاب لانا تو اب بھی فیصلہ ہو جاتا لیکن عذاب کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں اللہ ہی جب چاہے تب لا سکتا ہے کبھی بھی نہیں اس کا کچھ وقت مقرر ہے ویسے بھی انسان جب فوت ہونے لگتا ہے تب یہ عذاب آ جاتا ہے فرشتے آتے ہیں مارنے کے لیے ایسے لوگوں کو جو انکاری ہیں اور پھر قبر میں بھی عذاب ہی عذاب ہر چیز کا جاننے والا وہ ہے میں نہیں اللہ ہی جانتا ہے اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں لوگ بولتے گنج بخش اور مشکل کشا اور کیا کیا نام دیے ہوئے لوگوں نے تو یہ جو سارے غیب کی کنجیاں ہیں وہ اللہ کے پاس ہے کسی اور کے پاس خزانے کی کنجیاں نہیں ہیں اور جسے صرف وہی جانتا ہے اور آگے بہت ہی پیاری بات کہی گئی ہے کسی درخت کا کوئی پتا کوئی پتا کتنے پتے ایک درخت میں کتنے پتے ہوتے ہیں اور کتنے پتے جھڑتے رہتے ہیں ہر دن ہاں؟ ہر ایریا میں ہر جگہ ہر کنٹری ہر جگہ دیکھیں کتنے پتے گر رہے ہیں ایک ایک پتوں کی بھی اللہ کو خبر ہے کہ کس جگہ کون سا پتا گرا ہے آپ کے گھر میں بھی آزو بازو میں جو گرے ہیں آپ کو بھی نہیں پتہ ہوتا لیکن ایک ایک پتے کی اللہ کو خبر ہے کہ کون سا پتا گر رہا ہے اللہ کے وہ علم میں ہے ایک عالم نے بہت ہی اچھا اس پہ تبصرہ کیا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ کو یہ خبر تک ہوتی ہے کہ کون سا پتا گر رہا ہے یا گرا ہے تو کیا اگر کسی اللہ سے ڈرنے والے بندے کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو کیا اسے وہ علم نہیں ہوگا کہ کس کے آنکھ سے آنسو گر رہا ہے کتنے آنسو گرے اللہ کے ڈر سے آنسو کس کے گریں گے اس کے گریں گے جس کا دل نرم ہو اس کے آنسو گر سکتے ہیں جس کا دل سخت ہو نا اس کے آنسو نہیں گرتے تو دیکھیں اپنا جائزہ کریں جائزہ لیں کہ ہمارے کبھی آنسو گرے ہیں اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے اور دل کو نرم کرنے والی دو ہی چیزیں دل سخت ہوئے نا تو دو چیزوں سے نرم کریں ایک ہے موت کی یاد موت کو یاد کریں دوسرا ہے قرآن اور حدیث میں اور ایک چیز آتی ہے کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ گھمانے کا ہوا ہے تو دل کو نرم کریں ایسے لوگوں سے بھی دوستیاں کریں جس سے نرم ہو جائے دل ہاں کیونکہ جب ایسے لوگوں سے دوستیاں کرتے تو قرآن کی باتیں کرتے ہیں حدیثوں کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں اچھے دوست بھی بنائیں اور یہی نہیں پتوں کے بارے میں ہی نہیں بلکہ زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ زمین کے اندھیرے میں جو دانے ہیں وہ کون سا دانہ ہے پلانٹیشن کرتے کبھی کبھی ہم پلانٹیشن کرتے رہتے ہیں اور ایک سیٹ لگاتے ہیں اور بعد میں دیکھتے ہیں اچھا میں پانی دینے کے بعد بازو سے یہ میں نے تو یہ سیٹ لگائی ہی نہیں تھی لیکن مٹی میں کہیں ایک دانہ رہ جاتا ہے جہاں سے ہم مٹی لائے ہوتے ہیں تو اس وہ دانے سے بھی پلانٹ نکلنا شروع ہوتا ہے ریسنٹلی میں نے ابھی یہ میرے بالکنی میں لگا دیا اور پتہ نہیں میں نے کہا یہ تو میں نے سیٹ ڈالا ہی ہوا نہیں یہ کہاں سے آ گیا تو وہ تک دانا اللہ کو پتہ اندر چھپا ہوا مجھے بھی نہیں پتا ہاں آپ کو بھی نہیں پتا یہ کون سا دانا تھا وہ بھی گرو ہو رہا ہے وہ دانہ بھی اندر ہے نا مٹی کے اندر کون سا دانہ وہ بھی اللہ کو پتہ ہے یا کوئی خشک چیز کوئی اندر خشک چیز ہو یا کوئی تر چیز ایسی نہیں کہ وہ کتاب روشن میں لکھی بھی نہ ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے خشک ہو تر ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے اس نے جو قانون مقرر کر دیا ہے اسی کے مطابق عذاب آئے گا اس کا ایک قانون ہے جب چاہے تب نہیں بھیجے گا عذاب اس کا ٹائم مقرر ہے اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کچھ بھی ہو ارے ہمیں تو واپس جانا ان و نہیں راجو صرف ایک بات لے کے نہیں بیٹھے مصیبت مصیبت مصیبت ارے یہ کیا مصیبت ہے جو واپس جانا ہے حساب کتاب دینا ہے وہ تو بڑی مصیبت کا دن ہے ہاں؟ وہ یاد رکھیں سب ہلکا ہو جائے گا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے رکو نمبر ایٹ ہے آیا لے کے سیونٹی تک جس میں دین کا مذاق اڑانے والوں سے کوئی تعلق نہ رکھو اور غور و فکر کرنے کی دعوت بھی دی گئی ہے اپنے بندوں پر رب کا پورا اختیار ہے وہی فرشتوں سے جان نکلوا کر سب کو اپنے سامنے پیش کرے گا جب فرشتے جان نکال رہے ہوتے ہیں نا ڈاکٹر بازو میں ہے دوائیاں بھی موجود ہے سب کچھ موجود ہے لیکن ڈاکٹر بھی نہیں بچا سکتا وہ بھی موت کو روک نہیں سکتا غور کریں کون روکے گا بڑے سے بڑے امیر سے امیر غریب غریب وہ بھی اچھے برے سب لوگ چلے گئے ان کی بھی موت کو کسی نے نہیں روکا جب وقت آ گیا چلے گئے دولت بھی کام نہیں آئی بے تحاشا دولت تھی ڈاکٹر کو کہنے لگے لو جتنا چاہے لے لو لیکن میری جان بچاؤ وہ ڈاکٹر بھی نہیں بچا سکا اور بہت جلد حساب لے گا بہت جلد حساب لینے والا اللہ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس بغیر حساب کتاب کیا تھا کرتے آگے فرمایا آپ ان سے پوچھئے کہ خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں خطرات سے کون بچاتا ہے کون جاتا ہے اور بچاتا ہے سمندر میں ہو یا خشکی میں ہو اس وقت کون تمہاری مدد کرتا ہے کون کام آتا ہے کوئی بھی نہیں کام آتا اب یہاں پر ایک سم ایک ورڈ آیا ہوا ہے سم میں یعنی نے اس کے بعد اللہ پھر تم کو اپنے سامنے پیش کرے گا یہ ایک میں پوائنٹ بولنا بھول گئی تھی کہ فرشتوں سے پہلی بات جان نکالنے کے بعد پھر سما ورڈ آیا سما پھر ہم؟ یہ بھی قابل غور چیز ہے یہ نہیں کہا ف یعنی جھٹ سے اب اللہ نے کہا کہ وہ فرشتوں سے جان نکلوائے گا اور پھر سما اس کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا اب یہ سما جو ورڈ ہے اس میں بھی تفسیر ایک ورڈ میں بھی تفسیر ہے جو لوگ گرامر جانتے ہیں تو سما کس کے لیے آتا ہے تراکی کے لیے آتا ہے یعنی بعد میں کچھ واقعہ پیش آنے والا ہے فوراً نہیں بلکہ کچھ عرصہ ہوگا اس کا مطلب سما ورڈ نے یہ بات بتا دی کہ مرنے کے بعد اور ایک وقفہ ہے یعنی برزق کی زندگی ہے سما ورڈ نے بتا دیا یہاں پر اس کے بعد قیامت کے دن اپنے حقیقی مالک یعنی اللہ کے پاس واپس بلایا جائے گا تو سبحان اللہ قرآن میں ایک ورڈ نے بھی ایک پوری تفسیر کرا دی ہاں؟ سما نے بتا دیا ادر وائز ف ہوتا تو فوراً ہاں؟ لیکن سما نے بتا دیا کہ ایک وقفہ ہے یعنی برزق کی زندگی جو نہیں مانتے نا انہوں نے یہ گرامر کے بارے میں ذرا اسٹڈی کرے سما ورڈ پہ بہرحال پھر آگے فرمایا اللہ ہی تمہیں ہر مصیبت اور ہر غم سے نجات دیتا ہے دیکھیے زندگی میں بچپن سے لے کر ابھی تک کتنی مصیبتیں آئی تھیں کتنے غم میں ہم تھے ہاں؟ لیکن وہ وہی رہ گئی نہیں بلکہ وہ مصیبت بھی چلی گئی وہ غم بھی ختم ہو گئے اور ویسے بھی ایک بہت اچھی بلیسنگ اللہ نے دیے جو بلیسنگ میں کہوں گی اور یہ سچ میں بلیسنگ ہے وہ ہے نسیان بھول جانا انسان بھولتا ہے نا یہ بھی بلیسنگ ہے اللہ کی کیونکہ اگر وہ بھولے نہیں فار ایگزامپل کسی کا بچہ فوت ہو جائے اور پھر وہ بھولے نہیں تو کیا ہوگا پاگل بھی ہو جاتا ہے یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے نہیں یعنی حد سے زیادہ وہ کچھ اس طرح کر جائے تو بھولنا بھی ایک بلیسنگ ہے اللہ کی تو مصیبت میں تھے غم میں تھے اس سے بھی اللہ نے نجات دی کیا صرف اللہ کی رحمت ہی نہیں جو آگے بڑھ کر تمہاری مدد کرتی ہے وہی مدد کرتی ہے نا اللہ کی رحمت جو ہے وہ پھر بھی تم شرک کرنے لگتے ہو مدد آ جاتی ہے وہ مصیبت دور ہو جاتی ہیں غم بھی ختم ہو جاتے ہیں لیکن پھر کیا کرتے ہیں پھر وہی کرتے ہیں شرک کرنا شروع کرتے ہیں یہ آستانوں پر جا وہ آستانوں پہ جا یہ درگاہ وہ درگاہ ہاں، کیا کرتے ہیں وہ اگر چاہے تو تمہارے اوپر آسمان سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین سے یعنی زمین کے نیچے سے تم پر عذاب بھیج دے زلزلے بھیج دے آسمان سے آفت بھیج دے پتھروں کی بارش یا زوردار بارش کوئی بھی آفت بھیج دے یا تمہیں آپس میں لڑوا دے یہ بھی ایک مصیبت ہے آپس میں لڑ رہے ہیں سمجھانے کی کوئی یہ نہیں ہے توفیق اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کھلم کھلا حق کا انکار کر رہے ہیں بے دڑک بے داشا سوچتے نہیں کھلم کھلا نہیں کر سکتی میں جاؤ تم جو مرضی کرو میں اور دیکھیں گے اللہ کے ساتھ میرا معاملہ ہے تو میں دیکھ لوں گی کھلم کھلا انکار انکار ان سے کہہ دو میں تم پر نگران نہیں ہوں میں تمہاری نگرانی کرنے والا نہیں ہوں میں محافظ نہیں ہوں کیا کرے کیا نہیں کرے میں تانک جھاگ کرنے والا نہیں ہوں میرا کام میں کر دی ہوں اب تم دیکھو اللہ دیکھ لے گا تمہارے ساتھ نپٹے گا جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں پر نکتہ چینی کرتے کریٹیسائز کرتے ہیں آیتوں کے بارے میں بےحدہ بکواس بکتے ہیں تو آپ ان کے پاس سے ہٹ جائیں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے اور اگر شیطان آپ کو یہ بات یعنی وہاں سے اٹھنے کی بات بلا دے کبھی یہ ہوتا ہے نا بیٹھ ہی جاتا انسان یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ لوگ بہت بکواس بک رہے اور آیتوں کا بہت مذاق اڑا رہے ہیں تو جب یاد آ جائے یہ شیطان بلواتا ہے لیکن جب یاد آ جائے تو وہاں سے اٹھ جائے ان کے ساتھ نہیں بیٹھے وہاں سے اٹھنے کی بات کی گئی ہے ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھو وہاں سے ہٹ جاؤ اب اس بات میں اور ایک ہمارے لیے سبق ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ سبق ہے کہ ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جن کے پاس علم نہیں ہوتا نا تھوڑا تھوڑا علم ہوتا ہے یا تو ہوتا ہے لیکن بہت کم علم ہوتا ہے گہرا علم نہیں ہوتا صرف سطح ہی انہوں نے کچھ اسٹڈی کی ہوتی ہے آن لائن یا کچھ ایسی چیزیں تو سطح ہی علم ہوتا ہے بہت ڈیپ میں اسٹڈی نہیں کیے ہو رہے تھے تو ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے کہ وہ اہل باطل کی کتابیں نہیں پڑھیں چلے ان کے کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے دیکھتے ہیں ایسی کتابیں نہیں پڑھیں اور نہ ہی ان کے ساتھ بیٹھے چلے وہ کیا بولتے دیکھیں ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا چاہیے ورنہ گمراہ ہو جائیں گے ان کی کتابیں پڑھ کے یا ان کے ساتھ بیٹھ کے آگے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو چھوڑ دے جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے ان کو چھوڑ دے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا اس لیے ایسے کام کر رہے ہیں آپ انہیں بھی چھوڑ دیں اور آپ اس قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کرتے رہیں تاکہ وہ کوئی بھی شخص ہلاک نہ ہو جائے کتنا اللہ مہربان ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی تم نصیحت کرتے رہو جو دھوکے میں پڑے ہوئے زندگی کے دھوکے میں اس لیے وہ نافرمانیاں کر رہے ہیں تو ان کو نصیحت کرو تاکہ جہنم میں نہ جائیں کتنا اللہ مہربان ہے ان کی بھی فکر کر رہا ہے یہ بتا دے کہ ایک نہ ایک دن اپنے برے کاموں کے نتائج تم بھگتو گے جو برے کر رہے ہو نا ایک دن سامنے آ جائیں گے بھگتنا ہوگا وہاں اس دن تمہاری دولت اور تمہارے سفارشی تمہارے کسی کام نہ آئیں گے آج بول رہے ہیں کہ ہماری دولت ہے ہمارے کام آئیں گی ہمارے جو سفارش ہے وہ سفارش کریں گے ہمارے پیر وغیرہ جو ہے نا ہم نے ان کے ساتھ بیت لی ہوئی ہے وہ کام آئیں گے وہ آئیں گے اور جھگڑیں گے کس کی ہمت جھگڑنے کی ایون رسول بھی چپ بیٹھے ہوئے رہیں گے اور تم نے اپنے بنائے ہوئے پیر وہ کام آئیں گے سفارشی کام آئیں گے یا یہ بدھ جو بنائے ہوئے وہ کام آئیں گے عذاب سے بچنے کے لیے اگر وہ کچھ بدلے میں دینا بھی چاہے تو ان سے نہیں لیا جائے گا کچھ بھی دینے کی تیاری کرو کچھ نہیں لیا جائے گا ان کے کفر کی وجہ سے انہیں دو میں کھولتا ہوا گرم پانی پینے ملے گا کھولتا ہوا بوائلنگ واٹر ذرا اگر چائے یا پانی تھوڑا اور گرم ہو جائے وہ کیسے ہوتا ہے کبھی ہم غلطی سے پی بھی لیں تو کیسا ہوتا ہے جل جاتا ہے منہ یہ تو کھولتا ہوا پانی پورا پلایا جائے گا اور دردناک عذاب ہوگا تو اس لیے ابھی صحیح راستے پہ آ جائیں اس وقت ٹائم نہیں رہے گا اور نہ ہی واپس یہ سارے کام کرنے کے لیے چھوڑا جائے گا کہ جا کے نہیں کیا کریں رکو نمبر نائن ہے آیات نمبر سیونٹی ون سے لے کے ایٹی ٹو تک جس میں ہدایت کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اس کے بارے میں بھی آتا ہے ان سے کہہ دیں کہ حق واضح ہو جانے اور اللہ کی ہدایت آ جانے کے بعد ہمیں کیا پڑی ہے کہ صحرا میں گم ہونے والے قافلے کی طرح ہم بھٹکتے پھرے ایک مفسر نے اس کی تفسیر بہت اچھی کی ہے آیت آپ جا کے دیکھ لینا سیونٹی ون نمبر آیت آتی ہے اس کا ٹرانسلیشن دیکھنا ترجمہ اس میں یہ ہے جیسے ایک قافلہ ہے اور اس میں لوگ ہیں تو کچھ لوگ ہدایت پہ ہیں اوکے اور کچھ لوگ ہدایت پہ نہیں ہے اب یہ جو کچھ لوگوں کو شیطان ایسی جگہ جنگل میں یا صحرا میں لے جاتا ہے بہت دور اتنا دور کہ جو ہدایت والے وہ پکار رہے ان کو کہ آؤ ہدایت کی طرف لیکن وہ آواز ہی ان تک نہیں پہنچ پا رہی کیونکہ شیطان ان کو بہت دور لے کے گیا جہاں تک آواز ہی نہیں جا رہی تو ایسے اگزامپل اللہ نے دی ہے سبحان اللہ وہ جب آیت پڑھیں گے نا تب آپ کو پتہ چلے گا اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں کہ کیسے کیسے اللہ نے اگزامپل دی ہوئی ان کو پکارے وہ لوگ آ جاؤ لیکن آ نہیں رہے کیونکہ ایسی جگہ وہ شیطان لے کے گیا جہاں آواز ہی نہیں جائے آواز ہی نہیں پہنچے بہرحال ہم تو اللہ کے بادشاہ ہی کو مانیں گے ہدایت اس کی طرف سے ہے وہی خالق اور مالک ہے وہ کن کے حکم سے سب کچھ وجود میں لانے والا ہے وہ صرف کن کہتے سب کچھ وجود میں آئے گا کن کہنے کی دری ہے پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ واقعہ قابل غور ہے اور یہ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے آپ جا کے ترجمہ پورا پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ جو ہماری کلاس ہے وہ صرف خلاص قرآن کے اس میں صرف مفہوم بتایا جائے گا اوپر اوپر سے تو اسی لیے آپ ایک بار پڑھ لیں اسے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ آزر اور قوم سے فرمایا کہ تم نے بوتوں کو کیوں اپنا معبود بنا رکھا ہے یہ جو بت ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے باپ جو تھے وہ بت خود بناتے تھے بیچتے تھے وہی ان کا بزنس تھا وہ معبود سمجھتے تھے الہ سمجھتے تھے حالانکہ خود ہی بنائی ہوئی مورتیاں تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے بات ہے کہ تم بوتوں کو اپنا معبود بناتے ہو خود ہاتھ سے بناتے ہو اور اسی کو پوچھتے ہو تم تو بالکل گمراہ ہو گئے ہو ابراہیم علیہ السلام نے نہایت ہی حکمت کے ساتھ ان کو سمجھایا پہلے ستارے کو دیکھا پھر چاند کو دیکھا پھر سورج کو دیکھا ہاں؟ پھر پہلے تو کہا یہ ستارہ میرا رب ہے لیکن وہ پھر نظر نہیں آیا یہ تو یہ کیسا رب ہو سکتا ہے پھر چمکتا ہوا چاند نظر آیا چمکتا ہوا سورج نظر آیا لیکن وہ بھی ڈوب گیا غروب ہو گیا تو کہتے ہیں کہنے لگے کہ یہ کیسا رب ہو سکتا ہے یعنی جب ڈوب جائے اور مجھے اس وقت کچھ دعا مانگنی ہو تو میں کس کے پاس مانگوں ہاں؟ ڈوب گیا اور ایسے ڈوبنے والے جو ہوتے ہیں یہ غروب ہو جائے چھپ جاتے ہیں تو وہ بھلا کیسے رب ہو سکتے ہیں انسان کو ایمرجنسی ہو کوئی دعا کرنی ہو تو کیسے کرے گا یہ تو ڈوب گئے ڈوبنے والے کو تو میں رب نہیں مان سکتا چھپ جائے اس کو رب کیسے مانوں میں رب تو آسمان اور زمین اور ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے میں نے اپنا رخ اسی کی طرف کر لیا ہے وجہ تو وجہ میں سب کو چھوڑ کر اسی ایک کا ہو گیا ہوں میرے اللہ کا ہو گیا ہوں اور میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں اور آگے فرمایا کہ میں اسی سے ڈرتا ہوں یعنی وہی اللہ سے ڈرتا ہوں وہی ایک رب ہے نا تو اسی سے ڈرتا ہوں تم اپنے جھوٹے معبودوں سے مجھے نہیں ڈرا سکتے کیونکہ وہ ڈرانے لگے دھمکانے لگے ابراہیم علیہ السلام کے اس توحید کی بات کی وجہ سے ان کی قوم نے ان سے جھگڑا بھی کیا یہ کیا بات ہوئی اس نے ایسی بات کہا تو اب یہ جو آیات آئی ہوئی ہے نا بہت بہت پیاری آیات اور اس میں کئی ایک سبق ہیں وہ ضرور یاد رکھیں پہلا تو یاد رکھیں جب ابراہیم علیہ السلام نے دلالت کی بات کی گمراہ ہونے کی جیسے ستارہ چاند یا سورج یہ میرا رب تب اس وقت کسی نے اعتراض نہیں کیا قوم نے کچھ نہیں کہا لیکن جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو شرک سے بری کہا یعنی توحید کی بات کی ہدایت کی بات کی تو پھر قوم حجت بازیوں پہ آ گئی غصے میں آ گئی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دلالت پر اعتراض نہیں ہوتے لوگوں کے لیکن جیسے ہی آپ ہدایت کی بات کریں گے تو اعتراضات شروع ہوں گے یہ ہمارے لیے لیسن ہے اور ایک بات اور ایک لیسن ہے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا پہلے تو کہا یہ رب ہے یہ رب ہے یہ رب ہے اوکے تو جو چھپ جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا جو غائب ہو جائے غروب ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے وہ رب ہو نہیں سکتا جو چھپ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قبروں کے اندر دفن لوگوں سے مانگتے ہیں وہ کیا چھپے ہی ہوئے ہیں نا اندر چھپے ہیں زمین کے اندر ان سے تم مانگ رہے ہو وہ کیسے رب ہو سکتے ہیں ان سے کیسے مانگ سکتے ہو تو چھپنے والے رب نہیں ہو سکتے اور اس کی جو تفسیر الگ الگ آپ کو ملے گی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا کچھ نے تو یہ کہا کہ سچ میں انہوں نے یہ پہلے یہ غور کر کے یہ بات کہی کچھ نے کہا نہیں انہیں پتا تھا یہ رب نہیں ہے لیکن یہ بتانے کے لیے جیسے فار ایگزامپل کچھ ایسی چیز ہوتی ہیں پروف کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو اس کو صحیح پہلے بتایا جاتا ہے آپ کو سائیکولوجی وغیرہ کا پتہ ہوگا کہ کچھ چیزیں غلط کو صحیح پہلے بتایا جاتا ہے اور لاسٹ میں اینڈ ریزلٹ دکھایا جاتا ہے کہ جو کہا گیا تھا نا صحیح کہا گیا تو وہ غلط ہے تو یہ پروو کرنے کے لیے کیونکہ ویسے بھی ابراہیم علیہ السلام ڈبیٹ میں ایکسپرٹ تھے سب سے بیسٹ ڈبیٹ کرنے میں تھے تو یہ دلیل کے طور پہ تھا بہرحال جب دیپ میں پڑھیں گے تو اور ان اللہ نے موقع دیا تو پڑھیں گے پھر آگے فرمایا ایٹی ٹو نمبر آئے کا مفہوم جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم ظلم کا مطلب شرک بھی ہو سکتا ہے یا ظلم کا مطلب جو انجسٹس ہے ظلم ہے وہ بھی ہو سکتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے آج لوگ دیکھے امن ڈھونڈ رہے ہیں امن کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ہمیں امن چاہیے شانتی چاہیے امن ڈھونڈ رہے لوگ یہاں وہاں امن مل نہیں رہا ہے پیس مل ہی نہیں رہی ہے کیوں اس آیت میں دیکھیں آج دنیا میں امن کیوں ختم ہو گیا ہے یاد رکھو جتنا تمہارا ایمان بڑھے گا نا اتنا ہی امن بڑھے گا کیونکہ ایمان نہیں ہے نا شرک میں پڑے ہوئے ظلم بھی شرک کے لیے آتا ہے نا کیونکہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے شرک ان شرک لظلم ظلم نظیم سب سے بڑا ظلم شرک ہے تو شرک بھی اس میں خاص طر سے بہت سارے مفسرین نے ظلم کا مراد کیا لیا ہے شرک تو شرک کی وجہ سے آج امن نہیں ہے تم شرک کو ختم کر دو تو امن اپنے آپ سے ملے گا تو ہم بھی سوچیں ہم میں کتنے شرک ہیں اس کو ختم کر دیں اور ہو سکتا ہے ظلم بھی انجسٹس اور جب انجسٹس کسی کے ساتھ ہوتی ہے کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے تب بھی امن نہیں ہوتا ہاں جو فساد وغیرہ ہوتے کیوں کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے جیسے کسانوں وغیرہ کے اوپر یا کسی کے اوپر تو کیا ہوتا ہے امن ختم ہو جاتا ہے بہرحال زیادہ تر مفسرین نے شرک ہی لیا ہے واللہ عالم رکو نمبر ٹین ہے آیات نمبر ایٹی تھری سے لے کے نائنٹی تک جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا پیغام ہدایت اس کے بارے میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور ان کے بعد ان کی اولاد میں جو بے شمار نبی اور رسول آئیں وہ سب دین توحید پر تھے انہوں نے شرک نہیں کیا تھا کیونکہ مشرقین کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ایون اہل کتاب بھی ابراہیم علیہ السلام کو مان رہے ہیں نا تو پھر یاد رکھے وہ توحید پہ تھے جو آج اسلام بتا رہا ہے اس پر تھے وہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اصل ہدایت کی راہ یہی ہے جس پر یہ تمام پیغمبر قائم تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا انہیں کتاب حکمت اور نبوت سے نوازا پھر اس کے بعد اللہ نے اٹھارہ نبیوں کا ذکر کیا اٹھارہ ایٹین اور ان کا نام لے کر کہا کہ یہ سب بھی اگر شرک کرتے کو نبی رسول یہ بھی اگر شرک کرتے تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے کس کے بارے میں بتایا جو کبھی شرک ہی نہیں کرتے کبھی کر ہی نہیں سکتے ان لوگوں کے بارے میں بتایا آج مسلمان دام کے جو مسلمان ہیں ڈھٹائی سے شرک کر رہے ہیں قبروں کو جا کے پوج رہے ہیں ان سے مانگ رہے ہیں ان کے تھرو بھی مانگ رہے ہیں اگر کافر اس کا انکار کرتے کس کا انکار کتاب اللہ کا اللہ کی کتاب قرآن کا اور نبوت کا تو ان کی نہ کریں چھوڑ دیں اتنا غم نہیں کر رہے یہ نہیں نہیں مان رہے انکار کر رہے تو نہیں مانتے نہیں مانے پرواہ نہیں کرے ان کی اللہ کسی دوسری قوم کو توحید کی تائید اور حمایت کے لیے مدد کے لیے لا کھڑا کر دے گا ان سے کہہ دے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے جتنے بھی رسول آئے انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے تم سے ہم مال دولت یا کچھ اور چیز نہیں مانگتے بادشاہت نہیں مانگتے عہدہ نہیں مانگتے ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے کتاب نصیحت ہے نصیحت کے لیے آئی ہے اس لیے اس کو سمجھ کے پڑھیں اور اس پہ عمل کریں پھر رکو نمبر الیون ہے آیات نمبر نائنٹی ون سے لے کے نائنٹی فور تک جس میں اللہ کی قدر اور قرآن مجید کتاب الہی ہیں اللہ کی کتاب ہیں اور اس کا انکار کرنے والوں کا انجام بتایا گیا ہے اور ان لوگوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا جیسے قدر کرنا چاہیے تھا اس طرح انہوں نے قدر نہیں کی کاش لوگوں کو اللہ کی قدر معلوم ہوتی ٹھٹائی سے بولتے ہم نہیں کریں گے آج کے زمانے میں بہت مشکل ہیں ہاں؟ قدر ہی نہیں کی لوگوں نے رسولوں کی بھی قدر نہیں کی ان کا بھی مذاق اڑایا ابھی یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھے ان کو اونے پاؤنے دام میں بیچ دیے ان کی بھی کیا قدر کی ہے معلوم ہی نہیں تھے ہے معلوم بھی ہوتا تو ان کی بھی قدر نہیں کی جاتی اور ویسے بھی دوسرے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا کیوں کیونکہ قدر ہی نہیں کی ہے رسولوں کا رسولوں کی قدر ہی نہیں کی لوگ اگر عالم کی قدر نہیں کرتے تو انہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے کیوں کیونکہ انہوں نے رسولوں کی بھی نہیں کی اور یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی بھی قدر نہیں کی جب کسی کی ویلیو پتہ ہو جاتی ہے تب انسان قدر کرتا ہے نا تو اللہ کی قدر جیسا کرنے کا حق ہے اس طرح سے اللہ کی قدر کرو مجھے ایک بات اچانک یاد آئی جب میں بحرین میں تھی ہمارے مدرسے میں ڈیلی کلاسز نہیں ہوتی کبھی چھٹی ہوتی تھی تو چھٹی کے دن یہ رکھا ہوا تھا پروگرام کہ کوئی بہت ہی انفلوئنشیل اسکالر آنے والے تھے اور مجھے ان کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کوئی نامی کوئی ہے مجھے لگا کوئی رہے گے کوئی اسکالر جس کی بات کر رہے ہیں کہ کل ان کا پروگرام ہے اور اس دن چھٹی کا دن تھا ہمارا تو میں نے سوچا رہے گا کوئی بھی تو میں بولی نہیں آج میں سو لیتی ہوں کیونکہ بہت جلدی ہم لوگ کلاس کو جاتے تھے صبح صبح جانا پڑتا تھا آن گراؤنڈ کلاسز ہوتی تھی ہماری تو پھر اس کے بعد دو ایک سال بعد مجھے پتہ چلا رہے وہ جو ہمارے مدرسے میں آئے تھے وہ تو بہت ہی فیمس اسکالر تھے بہت ہی نامی میں نام نہیں لینا چاہتی کسی کا بہت ہی نامی وہ اسکالر تھے اور وہ آئے تھے تو مجھے ابھی تک وہ بات کبھی کبھی کھٹکتی ہیں اور میں اللہ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ مجھے ایک بار تو بھی ان سے ملا دے تو وہ بات ابھی تک کھٹک رہی ہے کہ ہے مجھے پتہ نہیں تھا ان کی ویلیو میں تو سمجھی کہ کوئی ایسے ہی جو اسکالر ایسے بولتے ہیں آتے جاتے رہتے وہ رہیں گے کیونکہ کبھی کبھی اسکالرس ہمارے مدرسے میں آتے تھے لیکچر دینے کے لیے تو ابھی اتنا دل ہو رہا ہے کہ کبھی نہ کبھی زندگی میں ان سے ملاقات ہوں اس وقت قدر نہیں تھی اس وقت معلوم نہیں تھی ان کی ویلیو یاد رکھے ایسا ہوتا ہے میں نے اپنی بھی اگزامپل آپ کے سامنے پیش کی ہوں جس کی قدر نہ ہونا ویلیو نہیں پتہ ہونا تو انسان اس کو آؤنا پاؤنا سمجھ لیتا ہے تو قدر کرے اللہ کی قدر کرے اس کی قدر کر کے اس کی عبادت کریں ڈائریکٹ نہیں بولے ہمیں نہیں کرنا ہے یا نافرمانی پر نہیں آئے آگے کفار اور مشرقین کا یا کسی اور کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ کی توہین ہے کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے نہیں نہیں یہ تو عام انسان ہے یہ تو ہماری طرح ہی بازاروں میں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں یہ تو ہماری طرح اس میں کیا اسپیشل بات ہے ہم تو اسپیشل ہیں ایکچولی ان سے بھی زیادہ ہمارے پاس دولت ہے اولادیں ہیں بہت ساری اور خاص طر سے آپ وسلم کے نرینہ اولاد نہیں تھی نا اس پر بھی بولتے تھے لوگ کہ دیکھو ان کا بیٹا بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی یہ توہین ہے کہ انہوں نے پیغمبر کو جو بھیجے گئے تھے ان کو کہا کہ یہ پیغمبر ہی نہیں ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ لوگ آگے بتایا گیا سنو حضرت موسا علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تورات لائے تھے ان کو تو تم مانتے ہو مسا علیہ السلام کو مانتے ہو نا اہل کتاب مان رہے کہ مسا علیہ السلام نبی تھے رسول تھے وہ کتاب کس نے اتاری جو مسا علیہ السلام پر اتاری گئی اللہ نے اتاری نا بس قرآن مجید کو بھی اسی اللہ نے اتارا ہے وہی اللہ ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام پر بھی کتاب اتاری اور وہی اللہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری ہے قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے نازل ہوئی تاکہ آپ مکہ والوں اور اس کے اطراف والوں کو ڈرائیں ارد گرد والوں کو بھی ڈرائے مکہ والوں کے ساتھ ساتھ یعنی کس سے ڈرائے اللہ کے عذاب سے ڈرائے کہ تم اگر آپ وسلم کی نبوت کو نہیں مان رہے اللہ کو نہیں مان رہے قرآن کو نہیں مان رہے تو پھر تیار ہو جاؤ عذاب کے لیے آخرت کو ماننے والے اس پر ایمان رکھتے ہیں یہ ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں آپ انہیں کہہ دیں کہ میں اگر اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہا ہوں تمہیں لگتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ اپنی طرف سے بات کہہ رہا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ میں اللہ پر جھوٹ بولوں اگر تم میری بات نہیں مانتے تو تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا تم ظالم ہوں گے پھر آگے فرمایا تم کل موت کی سختیوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے اللہ کے سامنے تنہا پیش ہوں گے اکیلے اکیلے آؤ گے اس وقت نفسی نفسی کسی کو دیکھیں گے بھی نہیں اکیلے اکیلے آئیں گے تمہارے سفارشی اور جھوٹے معبود یہی رہ جائیں گے وہ نہیں تمہارے کام آنے ہیں وہاں کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا یاد رکھو آج اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ٹٹائی سے بولتے ہیں کل کوئی کام نہیں آنے والا تو ابھی سیدھے راستے پر آ جاؤ ہدایت پر آ جاؤ اوکے رکو نمبر بارہ ہے آیات نمبر نائنٹی فائیو سے لے کے ہنڈریڈ تک جس میں اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے اور ساتھ ساتھ شرک کے بارے میں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ دانے اور گٹلی کو پھاڑ کر اس سے کونپلے نکالتا ہے برڈس نکالتا ہے کلیاں آتی ہیں وہ کون نکالتا ہے اللہ نکالتا ہے اللہ کی قدرتوں پر غور کریں جب بھی وہ گٹلی پھٹ کے باہر آتی ہیں کونپل نکلتی ہیں تب اس پہ غور کریں کبھی کبھی پلانٹیشن بھی کیا کریں تاکہ وہ غور کرنے کا موقع مل جائے وہی زندہ سے مردہ اور مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے وہ رات کے بعد صبح کو لاتا ہے اور چاند سورج کو کام پر لگا رکھا ہے اسی نے ستارے پیدا کیے ہیں یہ ستارے کیوں پیدا کیے تاکہ خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ معلوم کر سکیں اتنی بڑی انسانی مخلوق کو ایک آدم سے بڑھایا صرف ایک انسان تھا آدم علیہ السلام اس سے کئی انسان بنے تو یہ بھی بڑی ایک اللہ کی نشانی ہے وہی تو ہے جو آسمان سے بارش اتارتا ہے پھر طرح طرح کی سبزیاں اور پھل اگاتا ہے جب کھائیں گے پئیں گے تب اس پہ بھی غور کیا کریں کہ یہ کس نے مجھے دیا اگر اللہ نہ چاہے تو نہ دے ہاں لیکن آج ہم کھا پی رہے ہیں صرف کھاتے پیتے نہیں بیٹھے اس پہ غور بھی کرے کہ یہ کیسے آیا اس کے پیچھے بھی سوچیں کہ یہ بننے بننے تک کتنا ٹائم گیا ہوں گا کہاں کہاں سے ہو کے میرے پاس آیا لیکن اگایا کس نے اگر اللہ چاہے تو اس کو اگا دے ورنہ کبھی کبھی ہم بیج ڈالتے لیکن اگتا نہیں ہے اس سے کوئی پھل نہیں آتا کبھی اگ بھی جائے تو پھل نہیں آتا ہے لیکن افسوس ان ظالموں نے جنات کو رب کا شریک بنا لیا کچھ لوگ کہتے تھے کہ جنات نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کے بیوی ہیں ظالموں نے جنات کو رب کا شریک بنا لیا یہی نہیں بلکہ رب کی بیٹیاں بنائی اس کو فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے نا رب کی بیٹیاں ہی بولتے بیٹے بنائے عیسیٰ علیہ السلام کو عزیر علیہ السلام کو خوب سن لو وہ تمہارے تمام شریکوں سے پاک ہیں جو تم شرک کر رہے ہو اس سے پاک ہے اللہ ہر شے سے بلند ہے ایسے بہہ کے بہہ باتیں نہیں کرو پھر رکو نمبر تھرٹین ہے آیات نمبر ون ہنڈریڈ ون سے لے کے ون ہنڈریڈ ٹین تک جس میں منکرین حق پر اتمام حجت یعنی حق کا جو انکار کرنے والے ہیں ان پر حجت مکمل کرنے کے بارے میں آتا ہے آسمان اور زمین کا بنانے والا وہی ہے وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بھی بنایا زمین کو بھی بنایا وہ ہر شے کا خالق ہے ہر چیز اس نے بنائی ہوئی ہے نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی اولاد ہے تم بیٹا بیٹی جو بنائے ہیں بیوی جو بول رہے ہو اللہ کی کوئی بھی بیوی نہیں ہے نہ اس کا بیٹا ہے نہ بیٹی ہے کوئی بھی اولاد نہیں ہے تم اسی کی عبادت کرو اس اللہ کی عبادت کرو اللہ کی عبادت جب کرنے کہا جاتا تو لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر ہم کر سکتے لیکن اللہ دکھائی کیوں نہیں دیتا ایسی باتیں کرتے ہیں اب جو لوگ آئیڈلس وغیرہ بناتے ہیں جو اسٹیچو بناتے ہیں مورتیاں وغیرہ وہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ ہم کیا اس کو پوچھتے نہیں جو ایکچوئل اسٹڈی کیے ہوئے رہتے ہیں نا ان کے علماء کہتے ہیں کہ ہم ایکچوئل میں یہ جو مورتی ہے اس کو نہیں پوچھتے لیکن ہم کانسنٹریشن کے لیے فوکس ہونے کے لیے یہ مورتیاں بناتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں تو بولتے ہیں کچھ تو دکھنا چاہیے تب جا کے فوکس ہو سکتا ہے بغیر دیکھے ہم کیسے علاقوں اس کی عبادت کرے علاقے تو جب یہ بولتے ہیں کہ اللہ دکھائی کیوں نہیں دیتا تم جو بول رہے اللہ ہے اللہ ہے تو کہاں ہے اللہ اللہ نے ہی آگے بتا دیا کہ لا تو کو اللہ بسار نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی تمہاری آنکھیں اس دنیا کی جو آنکھیں ہیں اس طرح اللہ نے نہیں بنایا تمہاری آنکھوں کو کہ تم اللہ کو دیکھ سکو اس دنیا میں تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن جنت میں دیکھ پاؤ گے جنت میں دکھائے گا اللہ اپنے آپ کو اب دیکھیں ون ہنڈریڈ فور جو آیت آئی ہوئی ہے اس میں بصیرت کے بارے میں آتا ہے اور ون ہنڈریڈ تھری میں بصر کے بارے میں اب اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیتی ہوں ون ہنڈریڈ فور میں آتا ہے کہ تمہارے پاس بصیرت آ گئی ہے بصیرت کا یہاں پر مطلب ہے قرآن بصیرت کس کو بولتے ہیں دل کی آنکھوں سے دیکھنے کو بولتے ہیں ہاں تو تمہارے پاس قرآن آ چکا ہے نا تو اسے دل سے دیکھ لو تب اللہ کو تم جدہ تم بھی دیکھ پاؤ گے یعنی اپنے ابسار سے دیکھ پاؤ گے اپنے بسر سے دیکھ پاؤ گے یہ بسر ابسار جو آیا ہوا ہے بسر کی جمع ہے نا تو بسر کا مطلب ہوتا ہے جو آنکھیں ہیں ہماری ایکچوئل آنکھیں اس کو بولا جاتا ہے تو جب یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں تو بولا گیا کہ تم بصیرت کو دل سے دیکھو تب جا کے اللہ اپنے آپ کو دکھائے گا بسر سے تم دیکھ پاؤ گے یعنی دل کی آنکھیں سے کہا گیا یعنی تم اس دنیا میں دل کی آنکھوں سے بصیرت یعنی قرآن کو دیکھو تو آنکھوں سے یعنی بسر سے ہم اپنے آپ کو دکھا دیں گے جنت میں گویا نگاہوں یعنی جو بسر ہیں اس کو دل کی نگاہوں سے جوڑ دیا گیا ہے اگلی پچھلی آیت میں جوڑ دیا گیا بسر اور بصیرت اگر یہاں اندھے رہے تو پھر وہاں یعنی آخرت میں تم کیسے دیکھ سکتے ہو لہذا وہاں اگر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو دل کی آنکھوں سے یعنی بصیرت سے اللہ کے کلام کو دیکھ لو تب جا کے تم دیکھ پاؤ گے پھر آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تمہارے پاس ہدایت آ چکی ہے ہدایت دے دی گئی قرآن آ گیا اب جو گمراہی اختیار کرے اتنی بات بتا دی گئی کہ ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہے قرآن حدیث تمہارے پاس موجود ہے لیکن پھر بھی کوئی گمراہی اختیار کرے گا ذمہ دار خود وہی ہوگا اس کی ذمہ داری ہوگی کہ اس نے کیوں گمراہی اختیار کی میں تو وہی الہی کا پیروکار ہوں میں جو اللہ وہی کر رہا ہے اس کی پیروی کر رہا ہوں مسلمانوں کو نصیحت فرمائی گئی آگے کہ مشرقین کے معبودان باطل کو گالیاں نہ دو ان کے جو دیوی دیوتا ہیں ان کو گالیاں دینے سے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے کبھی کبھی سوشل میڈیا میں کچھ بھی لکھے ہوئے رہتے لوگ کچھ بھی بکتے رہتے کہ ان کی مورتی کے بارے میں یا کسی کے بھی ریلیجن کے بارے میں تو منع کیا گیا ہے کہ ان کے جو باطل معبود ان کے جو بھی معبود ہے وہ باطل ہی ہے نا جھوٹے معبود ہیں تو ان کو گالیاں نہ دو ان کو برا بلا نہ کھو یہ کیوں کہا گیا یہ ان کے معبودوں کے احترام کے لیے کہا گیا نہیں یہ احترام کے لیے نہیں ہے یہ اس لیے ہیں کہ کہیں وہ بنا سمجھے دشمنی میں اللہ کو برا بھلا نہ کہہ بیٹھے اس لیے یہ کہا گیا کہ تم بولو گے کچھ برا بولو گے وہی ورڈ وہ یوز کریں گے اللہ کے لیے یعنی اللہ کو برا بولنا شروع کر دیں گے اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی چھوٹی چیز سے بڑا فتنہ ہو سکتا ہے یعنی تم نے چھوٹی چیز کچھ گالی دے دی کسی کے معبود کو یعنی جو باطل معبود ہے اس کو اور اس سے بڑا فتنہ ہو سکتا ہے نا تو اس چھوٹی چیز سے بچنا چاہیے اس سے رک جائیں وہ بات نہیں کرنی چاہیے تو ایسی بات جو چھوٹی چیز بڑے فتنہ بنتی ہے تو اس کو پھر کیا کرنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے یہ بہانہ ساز اللہ کی جھوٹی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ تم کوئی نشان یا معجزہ دکھا دو تو ہم ایمان لائیں گے کچھ تو ایسا دکھا دو حالانکہ کتنے معجزے دکھائے گئے ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے اللہ کے عزت سے دو ٹکڑے کر کے بتائے تو بھی کیا ہوا مانے کیا ہے لوگ نہیں مانتے صرف معجزے دکھاؤ یعنی جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا کرتب دکھاؤ ہمیں کرتب وہ صرف کرتب دیکھنا چاہتے اور دیکھیں گے تو بولیں گے جادو ہے یہ حال ان کا تو بولتے ہیں کہ معجزہ دکھاؤ تب ہم ایمان لائیں گے انہیں کہہ دیجئے کہ ساری نشانیاں اللہ ہی کے پاس ہیں تمہارے دل اور تمہارے حق کو پہچاننے والی آنکھیں اس طرح پھر گئی ہے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے اللہ پہلے ہی بتا رہے ہیں اللہ کو پتا ہے نا کون ایمان لانے والا ہے کون نہیں لانے والا تم ایمان نہیں لاؤ گے گمراہی میں اسی طرح تم بھٹکتے پھرو گے الحمد للہ رب العالمین یہاں پر ہمارا ساتواں پارا کمپلیٹ ہو گیا سیون چوز الحمد للہ رب العالمین